بسم اللہ الرحمن الرحیم و نصلی علی رسول الکریم آلہ و صحابی اجمعین قابل احترام صدر جلسہ محترم جناب ڈاکٹر احسن زمان صدر ادارہ تحقات اسلامی محترم جناب امیر البحر افتخار احمد سروہی برادران محترم خواہران مکرم آج کی گفتگو کا عنوان ہے مطالعہ سیرت دور جدید میں دور جدید سے مراد بیسویں صدی کے آغاز سے لے کر آج تک کا زمانہ ہے یہ وہ دور ہے جس میں کمی اور کیفی دونوں اعتبار سے سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں پر بہت وسیع اور نئے انداز سے کام ہوا ہے بر صغیر میں سیرت پر بیسویں صدی میں جن حضرات نے قلم اٹھایا انہوں نے سیرت پاک کے ایسے ایسے نئے پہلو روشن کیے ہیں جو صرف بر صغیر کے اہل علم کا خاصہ تھا دنیا اسلام کے دوسرے علاقوں میں سیرت پاک کے اتنے عمیق گہرے اور وسیع مطالعے کی مثالیں نہیں ملتی شاید ابتدائی صدیوں میں بر صغیر کے مسلمانوں سے جو تقصیر سرزد ہوئی تھی اللہ کی مشیت نے اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور بر صغیر کے لوگوں نے انیسویں صدی میں بھی اور اس سے کہیں زیادہ بیسویں صدی میں اس تقصیر کی تلافی کی اور سیرت پاک کے ایسے ایسے پہلو قارئین کے سامنے رکھے جن کی طرف گزشتہ تیرہ سو سال میں محققین اور سیرت نگاروں کی توجہ نہیں ہوئی تھی بہت سے ایسے پہلو سامنے آئے جن کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ دراصل سیرت پر کام کا آغاز تو اب ہوا ہے اور اب تحقیق کی ایک نئی دنیا تحقیق کا ایک نیا سمندر اور تحقیق کا ایک نیا عالم دریافت ہوا ہے اور بے اختیار علامہ اقبال کا مشہور شعر یاد آتا ہے جس کا پہلے بھی ذکر کیا گیا گما مبر کے بپایا رسید کار مغاں ہزار باد در ناستا درگست بیسویں صدی کے اس دور میں عسکریات سیرت پر یعنی سیرت النبی کے عسکری پہلوؤں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت حربی پر اور مختلف جنگوں میں استعمال کیے گئے طریقوں پر جو تحقیق ہوئی ہے وہ ماضی میں نہیں ہوئی تھی پھر ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ عسکریات سیرت پر جس کا بھی تذکرہ آئے گا جن حضرات نے قلم اٹھایا ہے وہ عسکریات کے میدان کے شہ سوار ہیں جن کی پوری زندگیاں اسی میدان میں گزری ہیں اور جس مہارت اور بصیرت کے ساتھ وہ عسکریات سیرت کا اندازہ کر سکتے ہیں اوروں کے لیے بڑا دشوار ہے اسی طرح سے اداریات سیرت یعنی سیرت کے ادارتی اور انتظامی پہلوؤں پر ماضی کے محققین نے یقیناً قابل قدر کام کیا ہے ان میں سے دو بڑی اہم کتابوں کا تذکرہ پہلے تفصیل سے ہو چکا ہے یعنی خزائی کی تخریج الدلالات سمعیہ اور عبد الحی کتانی کی تراتب الاداریہ لیکن ان دونوں کتابوں کی خوبی یا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے سیرت حدیث تفسیر اسلامی تاریخ اور متعلقہ موضوع کے تمام لٹریچر کا جائزہ لے کر وہ معلومات یکجا کرتی تھی جو ان مصادر میں بکھری ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے انتظامی فیصلے فرمائے آپ کے دور میں انتظامی طور پر کیا کیا اقدامات کیے گئے ان کے بارے میں معلومات بکھری ہوئی موجود تھی ان دونوں مصنفین نے یکجا کر دی لیکن یہ بات کہ ان تمام چیزوں کا تجزیاتی مطالعہ کیا گیا ہو ان کی روشنی میں نئے انتظامی اصول دریافت کیے گئے ہوں اور دور جدید کی اصطلاحات میں سیاسیات اور انتظامیات کا ایک ایسا نقشہ مرتب کر دیا گیا ہو کہ عہد نبوی کا پورا نظام سامنے آ جائے یہ کام بیسویں صدی میں ہوا ہے اسی طرح سے سیاسیات سیرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سربراہ ریاست کے جو فیصلے کیے ان میں کون کون سے حکمتیں پنہا تھیں حضور علیہ والسلام نے مختلف قوموں سے قبائل سے جو معاہدے کیے اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں یہ تمام معاملات ایک نئے انداز اور نئے اسلوب سے بیسویں صدی کے محققین نے پیش کیے ہیں بیسویں صدی کا ایک اور اہم پہلو جس کی طرف کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہوگی وہ استشراقیات کا پہلو ہے مستشرقین اور استشراق کی تاریخ تو خاصی پرانی ہے اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں بھی مغربی مصنفین نے اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں لکھا اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے مصنفین نے بھی سیرت پر انگریزی فرانسیسی جرمن اور دوسری مغربی زبانوں میں کتابیں لکھی جن میں سے ایک یعنی سر ولیم میور کی کتاب کا تذکرہ گزشتہ گفتگو میں تفصیل سے آیا ہے لیکن بیسویں صدی میں یہ کام بہت بڑے پیمانے پر ہوا اس کام کے بعض پہلو مثبت ہے جس کا اعتراف کرنا چاہیے بعض پہلو یقیناً عالمانہ انداز میں بیان ہوئے لیکن اختلاف رائے کی گنجائش ہے اور مسلمانوں کو حق ہے کہ اپنے اختلاف کا دلیل کے ساتھ اظہار کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنے میں بھی کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے کہ بعض مغربی مصنفین نے اس انداز سے کام کیا ہے کہ ان کی نیت پر شبہ ہونے لگتا ہے اور ان کو نیک نیت ماننا دشوار معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ بعض ایسے بدی ہی معاملات کے بارے میں منفی رائے کا اظہار کیا گیا ہے بعض ایسی واضح چیزوں کی غلط تعبیریں کی گئی ہیں جو عقل سلیم کے بھی خلاف ہیں علمی اصول سے بھی متعارض ہیں اور مسلمانوں کے لٹریچر میں ان کا تفصیلی جواب موجود ہے اس کے باوجود کسی چیز کی منفی تعبیر کرنا اور رقیق اور کمزور دلائل سے کام لے کر زبردستی ایک منفی نقشہ پیش کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لکھنے والے کی نیت کے بارے میں تعمل ہوتا ہے بیسویں صدی میں مطالعہ سیرت کا ایک نیا پہلو سامنے آیا جو بیسویں صدی سے پہلے بہت سے محققین کے سامنے نہیں تھا جب تک تباد کا زمانہ شروع نہیں ہوا تھا تو بہت سی کتابیں مخطوطات کی شکل میں تھی اور مخطوطات کی آسانی سے آمد و رفت ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آسان نہیں تھی اگر مراکش یا اسپین میں کوئی کام ہوا ہے قرطبہ اور غرناطہ میں کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے تو ملتان کے کسی سیرت نگار کے پاس اس کا علم ہونا ایک مشکل بات تھی اگر کسی نے لاہور میں بیٹھ کر کوئی کتاب لکھی ہے شیخ عبداللہ محدث دہلوی دہلی میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو تلمسان اور فاس کے محققین کو وہ کام دستیاب ہو یہ بہت مشکل بات تھی عموماً حجاج اکرام کے ذریعے یہ مسودات اور مخطوطات پہنچتے تھے اگر کوئی شخص حج کو جاتے ہوئے یہاں کے کتابیں یا مخطوطات لے گیا اور مراکز سے آنے والے کسی حاجی کو اس کا علم ہو گیا اس طرح اتفاقاً کوئی چیز چلی جاتی تھی ورنہ عموماً مخطوطات کی دستیابی اس علاقے تک محدود ہوتی تھی جس علاقے میں وہ لکھے گئے ہوں یا دستیاب ہوں اس وجہ سے بہت سی بنیادی کتابیں سیرت نگاروں کے لیے دستیاب نہیں تھی اب جب تباد کا زمانہ آیا تو بڑے پیمانے پر پرانے مخطوطات ایک ایک کر کے چھپنے شروع ہوئے اور دنیا کے تمام سیرت نگاروں کو وہ تمام ماخذ دستیاب ہو گئے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی خود بیسویں صدی کے آغاز تک بہت سی کتابیں موجود نہیں تھیں علامہ شبلی نعمانی جن کا بھی تذکرہ آتا ہے انہوں نے کئی مرتبہ دکھ سے اس کا اظہار کیا کہ تاریخ ابن کثیر نہیں ملتی اگر مل جاتی تو میرے بہت سے عقدے حل ہو جاتے تاریخ ابن کثیر یعنی الوداع و نہایا اب دنیا کے ہر کتب خانے میں ذاتی کتب خانہ میں موجود ہے اور کوئی کتب خانہ ایسا نہیں ہے دنیا کا جو الوداع و نہایا سے خالی ہو لیکن مولانا شبلی کو ہمارے اسی علاقے میں یہ کتاب دستیاب نہیں تھی اسی طرح سے اور بہت سی کتابیں تھیں جو مورخین کے سامنے نہیں تھیں اس لیے سیرت پر ان کا کام نسبتاً محدود تھا ایک اور فرق بیسویں صدی میں یہ پڑا ہے کہ اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے اکثر سیرت نگار ایک آدھ کے استثناء کے علاوہ تمام سیرت نگار مغربی زبانوں سے واقف نہیں تھے سر سید کے بارے ہم نے دیکھا کہ دو انگریزوں کو ملازم رکھا ان کی مدد سے وہ یہ جانتے تھے جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ مغربی مصنفین نے کیا لکھا ہے یہ بات بڑی مشکل ہے مترجم کی مدد سے کتنا پتہ چلایا جا سکتا ہے جبکہ مترجم کو کچھ ہمدردی بھی نہ ہو مترجم اس فن کا ماہر بھی نہ ہو لیکن آج ہزاروں اور سینکڑوں سیرت نگار ہیں جو انگریزی فرانسیسی جرمن روسی اور تقریباً تمام مغربی زبانوں سے واقف ہیں مغربی زبانوں میں سیرت کے بارے میں جو لکھا گیا ہے وہ براہ راست سیرت نگاروں کے علم میں ہے اور ان کے لیے اس کا براہ راست جواب دینا بہت آسان ہے دور جدید میں یعنی بیسویں صدی میں سیرت نگاری کے کئی نئے پہلو یا اسالیب سامنے آئے کچھ حضرات نے تو روایتی انداز سے کتابیں لکھی بعض بڑی وقی کتابیں قدیم محدثانہ انداز کی بیسویں صدی میں لکھی گئیں لیکن ایک نیا رجحان سیرت النبی کے تجزیاتی مطالعے کا شروع ہوا جو ماضی میں کم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور سربراہ ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور سالار افواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر اس طرح سے سیرت کے الگ الگ پہلوؤں پر سیرت نگاروں نے معلومات کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو الگ الگ منقع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اسی طرح سے موضوعاتی انداز میں سیرت پر کام ہوا سیرت کے مختلف موضوعات پر جہاں ایک کتاب لکھی جاتی تھی اب درجنوں کتابیں لکھی جانے لگی سیرت پر کلامی اور مناظراتی انداز کی کتابیں پہلے بھی تھیں لیکن اب اس میں ایک نئی جہت پیدا ہوئی مستشقین نے سیرت پر اتنا وسیع لٹریچر تیار کیا ہے جس کا جواب دینے کا عمل سر سید احمد خان اور سید سر سید امیر علی ان دونوں نے شروع کیا تھا بعد کا ہر سیرت نگار مستشقین کی تحریروں کا نوٹس بھی لیتا ہے جائزہ بھی لیتا ہے اور اپنی استطاعت اور مقدور کے مطابق ان کی پیدا کی ہوئی دانستہ اور نادانستہ دونوں غلط فہمیوں کا جواب بھی دیتا ہے یہ سیرت کا مناظراتی ادب اہل مغرب کے جواب میں بھی تیار ہوا اور مسلمانوں کے آپس کے فرقہ وارانہ مباحث میں بھی سیرت کا حوالہ کثرت سے دیا گیا اور سیرت کے واقعات کو مختلف مسلمان مسلکوں نے مسلمان نقطہ نظر نے اپنی اپنی تائید اور اپنے مسلک یا نقطۂ نظر کی حمایت میں پیش کیا اس طرح سیرت کا ایک داخلی مناظراتی یا داخلی کلامی ادب بھی پیدا ہوا پھر یہ دور یعنی بیسویں صدی مسلمانوں میں تجدید اور احیاء کی تحریکات کا دور بہت سی تحریکات مشرق و مغرب میں اور عرب و عجم میں ایسی سامنے آئیں جن کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کا احیاء کر کے اور اسلامی روایت کو زندہ کیا جائے اسلامی معاشرے اور ریاست کا احیاء کیا جائے اور قدیم اسلامی آئیڈیل کے مطابق مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل نو کی جائے پاکستان خود ایک تجدیدی اور احیائی تحریک کے نتیجے میں سامنے آیا تحریک پاکستان خود ایک تجدیدی اور احیائی تحریک تھی جس میں سب سے اہم سب سے قوی اور پرزور حوالہ اسلام اور اسلامی روایات کا تھا جو قائد اعظم کی تقریروں سے واضح ہے علامہ اقبال کے بیانات سے واضح ہے اس تجدیدی اور احیائی ماحول میں سیرت النبی پر ایک نئے انداز سے غور و خوف شروع ہوا سیرت النبی کو ایک ایسے آئیڈیل یا اجتماعی رول ماڈل کی حیثیت حاصل ہوئی پہلے سے تھی لیکن اس کو نمایاں کیا گیا جس سے کام لے کر تجدیدی اور احیائی ادب نے سیرت میں ایک نئی معنویت پیدا کی ماضی کے سیرت نگار سیرت کو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی ذات گرامی اور شخصیت آپ کے غزوات اور واقعات تک محدود سمجھتے تھے اگرچہ ابتدا سیرت کی ایک جامع انداز میں ہوئی تھی لیکن درمیان میں جب سیرت ایک الگ فن بن گئی تو وہ تاریخ اسلام یا صدر اسلام کی تاریخ کا ایک مقدمہ یا تمہید قرار پائی لیکن بیسویں صدی کے مصنفین نے بلکہ انیسویں صدی کے اواخر سے سیرت اور پیغام سیرت ان دونوں کو یکجا کر کے سیرت کا حصہ بنایا علامہ شبل نعمانی مولانا محمد سلیمان منصور پوری اور ان سے پہلے سر سید امیر علی نے سیرت اور پیغام سیرت دونوں کو یکجا بیان کیا اس طرح سے ایک انتہائی مثبت اور قابل ذکر رجحان پوری شریعت اور پیغام سیرت کو سیرت کا حصہ سمجھنے کا سامنے آیا پیغام سیرت کی روشنی میں سیرت کو سمجھا جائے سیرت کی روشنی میں پیغام سیرت کی تعبیر اور تشریح کی جائے دور جدید کے مصنفین نے مغربی اسلوب استدلال سے بھی کام لیا بہت سے سیرت نگاروں کی تعلیم و تربیت مغربی یونیورسٹیوں میں اور مشرقی یونیورسٹیوں میں مغربی انداز کے مطابق ہوئی بالخصوص جن حضرات نے انگریزی فرانسیسی اور جرمن زبانوں میں سیرت کے ادب پر لکھا ہے مسلمانوں نے وہ جدید ترین مغربی اسلوب اور استدلال کے مطابق ہے سید امیر علی کی مثال اس میں سب سے پہلے ہے ہمارے دور کے ڈاکٹر حمید اللہ کی مثال سب سے نمایاں ہے عرب دنیا کے کئی سیرت نگار اس معاملے میں انتہائی نمایاں مقام رکھتے ہیں کہ انہوں نے مغربی یونیورسٹیوں میں تعلیم پا کر مغربی انداز استدلال اور اسلوب کلام کے مطابق سیرت کو بیان کیا پھر سیرت کے مطالعے کا ایک نیا رجحان جو بیسویں صدی میں بڑا نمایاں طور پر سامنے آیا اگرچہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ واقعی کے یہاں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں ابن ہشام کے یہاں بھی ملتے ہیں کہ سیرت کو قرآن پاک کی روشنی میں سمجھا جائے اس دور میں درجنوں کتابیں درجنوں کتابیں قرآن پاک کی روشنی میں سیرت پر تیار کی گئی کہ قرآن پاک میں سیرت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بیسویں صدی کا پہلا نصف بر صغیر میں دو سیرت نگاروں کے ہاتھ ہیں وہ اس میدان کے شہ سوار ہیں صرف بر صغیر نہیں بلکہ دنیا اسلام میں میدان سیرت کے شاہ شہ سوار اور اس فضائے بے کران کے شہباز دو شخصیتیں علامہ شبل نعمانی اور قاضی محمد سلیمان منصور پوری بیسویں صدی کا پہلا نصف ان دونوں کے ہاتھ اور بیسویں صدی کا دوسرا نصف بھی ہمارے بر صغیر کے اور پاکستان کی ایک شخصیت کے ہاتھ ہے جن کے بارے میں یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ بیسویں صدی میں مجدد علوم سیرت ڈاکٹر محمد حمید اللہ بیسویں صدی کا نصف آخر ان کے ہاتھ ان تینوں شخصیتوں کا جو کام ہے اور سیرت کے جن گوشوں کو انہوں نے نمایاں کیا جس انداز سے سیرت پر لکھا اس کی مثال عرب دنیا میں نہیں ملتی ان کاموں کے ساتھ ساتھ جن کی تفصیل کے لیے میں بھی واپس آتا ہوں اس موضوع کی طرف سیرت پر دو ایک اور پہلو ہمارے سامنے آئے ایک یہ کہ قدیم عربی کتابیں جو سیرت کے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں وہ نہ صرف اردو اور فارسی بلکہ انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں بھی ترجمہ اور عام انسانوں کو براہ راست سیرت کے ماخذ تک جانے کا موقع ملا سیرت ابن اسحاق جو سیرت کی سب سے پہلی مکمل کتاب ہے اس کے جو اجزاء موجود ہیں وہ آج سب کے سامنے ہیں اس کا اردو انگریزی فرانسیسی اور غالباً جرمن ترجمہ بھی دستیاب ترکی ترجمہ بھی موجود ہے سیرت ابن حشام دنیا کی ہر بڑی زبان میں دستیاب ہے طبقات ابن سعد سیرت حلبیہ مغازی واقعی کی کتاب المغازی ان کتابوں کے ترجمے دنیا کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں موجود خود ہمارے بر صغیر میں بعض ایسی کتابیں شائع ہوئی جو ابھی تک مخطوطات کی شکل میں تھی اور دنیا کو ان کی خبر نہیں تھی اس معاملے میں اگر دو اداروں کا نام لیا جائے تو حق بجانب ہوگا جن میں سے ایک ادارہ مسلمانوں کا اور ایک غیر مسلم کا ادارہ تھا مسلمانوں کا ادارہ تھا حیدرآباد سیرت حدیث اور صدر اسلام کی اسلامی ادبیات پر سیکڑوں کتابیں شائع کی اور پہلی مرتبہ دنیا کو سیرت اور حدیث کی درجنوں کتابوں سے واقف کرایا فن رجال پر سیرت پر ابتداء اسلام کے ادب پر کئی احادیث کے مجموعے پہلی مرتبہ حیدرآباد دکن میں شائع ہوئے سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام دوسرا بڑا ادارہ جو عجیب و غریب ہے ایک نول کشور ہندو تھا اس نے لکھنؤ میں ایک مدبہ قائم کیا اور اسلامی موضوعات پر سینکڑوں کتابیں اس نے شائع کی جس اچھی کتاب کا نام دیکھیں وہ نول کشور نے شائع کی نول کشور ایک ہندو تھا قرآن پاک کی تباعت کا کام اس کے یہاں ہوتا تھا لیکن لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اتنے ادب اور احترام سے وہ قرآن پاک کی تباعت کراتا تھا کہ اس نے اس کام کے لیے الگ حفاظ رکھے ہوئے تھے جن کو حکم تھا کہ باوضو قرآن پاک کی تباعت کے عمل میں شریک ہو جو تختیاں دھوئی جاتی تھیں ان کے لیے ایک الگ حوض بنایا ہوا تھا کہ وہ جو تختیاں دھوئی جائیں ان کا پانی ضائع نہ ہو ایک الگ حوض میں جمع رہے وہیں خشک ہو جائے اس نے اپنے کارندے مقرر کیے ہوئے تھے جو بغداد اور مصر اور شام جا کر نئی نئی کتابیں لایا کرتے تھے جو جن کو وہ شائع کراتا تھا جیت ترین علماء اسلام جو اس دور کے تھے ان سے اس کا رابطہ رہتا تھا ان کے مشورے سے وہ کتابوں کی تباد کرتا تھا پتہ نہیں دل سے مسلمان تھا کہ نہیں تھا اگر مسلمان تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ ترین درجات فرمائے لیکن ضمن ایک ذرا بات لمبی ہو جائے گی لیکن جملہ معترضہ کیا ہے قصہ معترضہ ہے نول کشور کا بیٹا تھا جو کتابیں لینے جایا کرتا تھا انیس سو پینتیس چھتیس میں وہ عراق گیا ہوا تھا وہاں مکتبۃ المسنہ ایک بڑا مشہور تھا وہاں سے کتابیں آیا کرتی تھی وہاں کتابیں خریدنے گیا ہوا تھا ظاہر ایک دو دن کا سفر زمانے میں نہیں ہوتا تھا کئی کئی مہینے لگتے تھے بحری جہاز سے پندرہ دن میں پہنچنا ہوا مہینے دو مہینے قیام ہوا پھر بحری جہاز سے کتابیں لے کے آ گئے تو وہاں اس نے یہ سنا کہ کسی سیلاب کی وجہ سے دو صحاب کرام کی قبریں کھل گئی ایک حضرت حذیفہ بن الیمان اور ایک حضرت جابر بن عبداللہ اور یہ طے ہوا کہ ان دونوں صحابہ کی میتوں کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے جب یہ فیصلہ کیا گیا حکومت عراق نے فیصلہ کیا تو بعض ملکوں سے مطالبہ ہوا کہ اس میں ہمیں بھی شرکت کا موقع دیں پھر بعض حجاج کرام جو حج کے لیے جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی واپسی پر موقع دیں تو اس کو ملتوی کر دیں تو حج کے بعد کے لیے ملتوی کر دیا گیا حج کے بعد میتیں کھولی گئیں بہت سے لوگ موجود تھے اور میں نے یہ سنا ہے کہ ایک جرمن فلم بنانے والی کمپنی بھی وہاں موجود تھی وہ بھی موجود تھی مشرق و مغرب کے بہت سے لوگ موجود تھے بڑی تعداد میں غیر مسلم موجود تھے انگریزی فوجیں اس زمانے میں وہاں موجود تھیں وہ بھی تھیں جب دونوں صحابہ کی میتیں کھولی گئیں تو وہ دونوں کی میتیں تر و تازہ تھیں دونوں چونکہ شہید ہوئے تھے ان کے جسم پر تازہ خون موجود تھا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور کچھ ڈاکٹروں نے یہ دیکھ کر کہا کہ ان آنکھوں میں ابھی تک روشنی موجود ہے اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے اس میں یہ نول کشور کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا اور باپ کے خوف سے اس خیال سے کہ باپ اس پہ ناراض ہوں گے واپس نہیں گیا عراق میں ہی رہا جب پاکستان بن گیا تو وہ کراچی آ گیا مجھے کسی نے بتایا انیس سو اسی میں کہ نول کشور کا بیٹا جو اس واقعے سے مسلمان ہوا تھا وہ کراچی میں ہے میں انیس سو اسی اکاسی بیاسی تین چار مرتبہ اس سے ملنے کے لیے اس کے مکان پر گیا لیکن اتفاق سے ملاقات میں وہ بہت اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے اسی پچاسی سال ان کی عمر تھی اتفاق سے موجود نہیں تھے اس کے بعد ایک مرتبہ جانا ہوا تو معلوم ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا لیکن ان صاحب کا انٹرویو بہت تفصیلی کراچی کے کئی رسائل میں جس میں ہفت روزہ تکبیر بھی تھا شائع ہوا تھا اس کی نقل میرے پاس ہے جس میں انہوں نے چشمدید بیان کیا تھا کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی نول کشور کے حوالے سے آئی نول کشور نے بہت کام کیا ہے اور سیرت پر گفتگو ہو اور نول کشور کے کنٹریبیوشن کا تذکرہ نہ ہو یہ بڑا مشکل ہے سیرت کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ سیرت کی بہت سی اصل کتابیں نول کشور کے مدبے میں چھپی اور پہلی مرتبہ اس کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچی بیسویں صدی کے اوائل میں اگرچہ جو بڑا کام ہوا میں بھی اس کی طرف آتا ہوں لیکن دو کتابیں قابل ذکر ہیں جن میں سے ایک کتاب ایک ایسی شخصیت کی ہے جس کے بارے میں کچھ کہنا بڑا دشوار ہے وہ بہت مختلف ہی رہے ہیں بڑے غیر معمولی ادیب تھے قلم ان کا بڑا رواں تھا انہوں نے بہت سے موضوعات پر کتابیں لکھی بعض اختلافی موضوعات پہ بھی لکھی اور انہی اختلافی موضوعات پر لکھنے کی وجہ سے وہ ایک مختلف ہی شخصیت بن گئے مرزا حیرت دہلوی مرزا حیرت دہلوی ایک زمانے میں انگریزوں کے مبغوز رہے انگریزوں نے ان کو سزا بھی دی قید بھی کاٹی لیکن وہ بڑے صاحب طرز ادیب تھے انہوں نے چھ جلدوں میں سیرت رسول پر ایک کتاب لکھی تھی جس کے بعض حوالے میں نے کہیں کہیں پڑھے ہیں زبان بڑی ادیبانہ بڑی عالمانہ ہے لیکن مندرجات کے بارے میں اکثر اہل علم کا تعمل تھا کہ اس میں ادبیت زیادہ آ گئی ہے ادبیت پر انہوں نے تاریخیت کو قربان کر دیا ہے ایک زور بیان جب ایک ادیب کے قلم میں آتا ہے تو وہ احتیاط اس کو ملوز نہیں رہ سکتی جو محدث یا سیرت نگار کے مزاج میں ہوتی ہے بیسویں صدی میں سیرت نگاری کا سب سے اہم پہلو مستشرقین کی سیرت نگاری کا مطالعہ اور مستشرقین کے اعتراضات کا جواب ہے مستشرقین نے کب سے کام شروع کیا اس پر بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے ایک بڑی مشہور کتاب ہے المستشقون فی الاسلام نجیب العقیقی غالبا لبنان کے ایک بزرگ تھے ان کی لکھی ہوئی ہے خود لبنان کے ایک مسیح عالم نے مستشقین پر کتاب لکھی ہے اور نام سے اور بڑے عالمانہ اور دقیق انداز میں یہ کتاب لکھی ہے جس میں مستشقین کے مختلف ادوار کو بیان کیا ہے ابتدائی مستشقین یعنی وہ مغربی علماء جو اسلامی علوم کو تحقیق کا موضوع بناتے تھے وہ پادری تھے اور ایک مذہبی اور مشنری جذبے سے اسلام کی کمزوریاں تلاش کرنا اور اسلامی تعلیمات کے منفی پہلو بیان کرنا اپنا مشن سمجھتے تھے انہوں نے سیرت کے بارے میں اتنی عجیب و غریب اور غیر معمولی فضول باتیں کی ہیں کہ جس کو دہرانا بھی ایک سلیم وتبا انسان کے لیے گراں گزرتا ہے ان سب کو دہرانے کی ضرورت نہیں ایک مثال میں چھوٹی سی دیتا ہوں کہ وہ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے تعصبات انسان کو اندھا کر دیتے ہیں تو وہ کتنی بے بنیاد باتیں کہتا ہے یہ قصہ یا حکایت یا یہ فضول گوئی کئی سو سال تک مغربی مصنفین کے یہاں مقبول رہی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے کبوتر کو سدھا رکھا تھا اس کبوتر کو بلا کے کندھے بٹھا لیا کرتے تھے اور اپنے کان میں کچھ دانے ڈال دیا کرتے تھے کبوتر تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ چننے کے لیے کان میں چونچ ڈالتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ مجھ پہ وہی آ رہی ہے اور یہ اللہ کا فرشتہ ہے جو میرے کان میں پیغام اللہ ڈال رہا ہے یہ بات یعنی کہاں سے آئی کس نے گھڑی کیسے کہی کسی تاریخ سے کسی کتاب سے کسی افسانے سے کسی جھوٹ سے کسی لطیفے سے بھی اس طرح کی کوئی بات نکلتی ہو تو لیکن لوگ بیان کرتے رہے اس سے بھی زیادہ فضول باتیں جس کو دہرانے کی ضرورت نہیں اس لیے مسلمان اہل علم کو اول تو اس کی اطلاع بھی نہیں ہوئی رابطہ بھی مغرب اور مشرق کے درمیان نہیں تھا یورپ اور دنیا اسلام کے درمیان عام طور رس بھی زیادہ نہیں تھی اس لیے لوگوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا اس کے بعد جب استعماری قوتیں دنیا اسلام پر قابض ہوئیں فرانسیسی استعمار شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ پر بلندیزی استعمار مشرق بعید پر اور انگریزی استعمار استعمال صغیر پر قابض ہوا تو استعماری ضروریات کی خاطر دنیا مشرق کے مطالعے کی ضرورت محسوس ہوئی مغربی قوتیں جب کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو غور و خوص کے بات کرتی ہیں پہلے مطالعہ کرتے ہیں پہلے اسٹڈی کرتے ہیں ہر چیز کی تو دنیا اسلام کا مطالعہ کرنا مسلمانوں کے رجحان و مزاج کو سمجھنا مسلمانوں کی کمزوریوں کو تلاش کرنا یہ ان کی ضرورت تھی اس کے لیے انہوں نے بڑے پیمانے پر ادارے قائم کیے جہاں اہل علم کو مقرر کیا ان اہل علم میں ہر طرح کے لوگ تھے خالص علمی ذوق رکھنے والے بھی تھے جنہوں نے بڑے علمی کام کیے مغربی استعمال کے مفاد کی نگہداشت کرنے والے بھی تھے بہت سے ایسے بھی تھے جو مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز کے باقاعدہ کارکن تھے اور پادری تو بہت تھے کثرت سے پادری ہوا کرتے تھے ہمارے دور میں بھی کئی پادری ہوئے ہیں یہ سب حضرات مل جل کر مشرقی علوم و فنون پر کام کرتے تھے اس میں قرآن پاک حدیث سیرت فقہ سے لے کر مسلمانوں کی زبانیں ادبیات فارسی عربی شاعری قدیم شاعری جدید شاعری تاریخ ان سب موضوعات انہوں نے کام کیا ہے اور اچھا کام بھی کیا ہے بعض بڑے قیمتی کام بھی کیے فارسی ادب کی بڑی عالمانہ تاریخ جس نے لکھی ہے وہ ایک انگریز مصنف ہے عربی زبان نو ادب کی تاریخ بہت اچھی لکھی ہے وہ بھی ایک انگریز ہے یہ کام بھی ہوئے ہیں اگرچہ پروفیسر براؤن جنہوں نے فارسی ادب کی تاریخ پہ بڑی اچھی کتاب لکھی ہے اس کے ہر صفحے پہ مولانا شبلی کا حوالہ ہے شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جس پہ مولانا شبلی نعمانی کا حوالہ نہ ہو اور شبلی نعمانی پہ بہت زیادہ بینک نہ کیا ہو لیکن کتاب اس باوجود اچھی ہے اور عالمانہ کتاب ہے یہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قلم اٹھاتے تھے تو شروع میں تو ان کا رجحان انتہائی منفی اور گستاخانہ ہوا کرتا تھا جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں اس ایک چھوٹے سے جھوٹ سے آپ اندازہ کر لیں گے کس انداز کی چیزیں ہوتی ہوں گی اور جو جس کے دل میں آتا تھا بغیر کسی جواب دہی کے احساس کے وہ بیان کر دیا کرتا تھا اور لکھ دیا کرتا تھا جال بوجھ کر الزامات لگانا گستاخی کرنا یہ مستشقین کے مطالعہ سیرت کا دور اول ہے لیکن جب اٹھارہویں صدی میں باقاعدہ ادارے قائم ہونے شروع ہوئے ایشیاٹک سوسائٹیز بنی مختلف ملکوں میں فرانس میں بھی اور انگلستان میں بھی اور ہندوستان میں اس کے شعبے قائم ہوئے کالجز بنے انگریزوں نے اور مغربی لوگوں نے یہاں کی زبانیں سیکھیں براہ راست واقف ہوئے تو اس میں تھوڑا سا ایک علمی رنگ آنا شروع ہوا اور اس علمی رنگ کی وجہ سے بہت سی قدیم کتابیں انہوں نے شائع کی علی صحابہ پہلی مرتبہ اسپرنگر نے شائع کی تھی جو صحابہ کے تذکرے پر ہے ابن کتاب المغازی پہلی مرتبہ جرمن نے شائع کی تھی انیس سو چار میں اسی طرح سے ایک ایک کر کے یہ ساری کتابیں آنی شروع ہوئیں لیکن ایک ایک حد تک جو پچھلا لکھا ہوا تھا اس کا اثر موجود رہا اور جو لوگ متخصص نہیں تھے وہ انہی باتوں کو دہراتے رہتے تھے گبن بڑا مشہور مورخ ہے اس کی کتاب بڑی کلاسکس میں سے ہے ایک زمانے میں نے بڑے اشتیاق سے اس کو پڑھا اس کا بڑا چرچا سنا تھا درس کی کتابوں میں ٹیکسٹ بکس میں اس کے حوالے آتے تھے کتاب بہت اچھی ہے بڑی عالمانہ کتاب ہے لیکن جب وہ رومنز اور اسلام کے تصادم پر بات کرتا ہے اور بات رسول اللہ علیہ وسلم پہ آتی ہے تو وہ ساری علمیت اور ساری ادبیت اور سارا توازن گم ہو جاتا ہے اور وہی باتیں جو پہلے سے لکھتے چلے آ رہے تھے انہیں کو دہراتا ہے بڑے گستاخانہ اس میں بیانات ہیں اور لگتا نہیں کہ یہ وہی گبن ہے جس نے رومن امپائر کو اتنا چڑھایا ہے اور اتنا بڑھایا ہے کہ آج تک لوگ اس کو دہراتے چلے آ رہے ہیں یہ سلسلہ اٹھارویں صدی کے اواخر تک جاری رہا اور انیسویں صدی کے وسط تک اس میں کوئی خاص فرق نہیں آیا انیسویں صدی کے وسط میں مستشقین نے باقاعدہ سیریسلی توجہ کے ساتھ سیرت کا مطالعہ شروع کیا بہت سے مستشقین نے عربی زبان سیکھی بہت سے اسلامی ماخذ کا جرمن انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں ترجمہ ہوا اور انہوں نے اسلامی ماخذ سے کام لے کر اسلامی مصادر کی بنیاد پر وہ بات کہنی شروع کی جو وہ پہلے کہنا چاہتے تھے چنانچہ قرآن پاک کے بارے میں جو کچھ انہوں نے اس دوران میں کہا حدیث کے بارے میں جو کچھ کہا سیرت کے بارے میں جو کچھ کہا اس کی تفصیل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں خلاصہ یہ ہے کہ احادیث کے ذخائر جیسا کہ مسلمانوں کے پاس موجود ہیں یہ سب کے سب غیر مستند یہ سب کے سب کہی سنی باتوں پر مبنی ہے اور جو قصے کہانیاں مسلمانوں میں مشہور تھے ان قصے کہانیوں کو چوتھی صدی کے مصنفین نے محدثین نے جمع کر کے حضور علیہ السلام کی ذات سے منسوخ کر کچھ اور حضرات نے کہا جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی دو متمدن حکومتوں کو ختم کر کے اور ایسا نظام قائم کیا کہ خود ان ملکوں کے ماننے والوں نے تسلیم کیا کہ ہمیں جو عدل و انصاف یہاں ملا ہے پہلے نہیں ملتا تھا تو یہ بات ان کے مستعمرانہ پندار نے قبول نہیں کی کہ, کہ ان کو مسلمانوں سے کمتر سمجھا جائے اور ان کے نظام پر مسلمانوں کے نظام کو ترجیح دی جائے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو نظام مسلمانوں نے شریعت کا بنایا ہے یہ تو ہمارے ہی سے ماخوذ ہے رومن لا سے ماخوذ تھا رومن لا کو عربی میں لکھ دیا اور وہ شریعت بن گئی یہ بات انیسویں صدی کے اواخر سے انہوں نے لکھنی شروع کی مسلمان اہل علم نے اتنا مدلل اس کا جواب دیا کہ اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا بعد میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے مختلف علاقوں سے جو پرورب سے وہ جمع کیے ان کو عربی میں لکھ کے حدیث کے طور پر حضور سے منسوخ کر دیا مسلمان علماء نے اس کا بھی جواب دیا اور ایسا مدلل جواب دیا کہ اب یہ بات بھی کوئی نہیں کہتا لیکن حدیث اور سیرت کے بارے میں شگوک و شبہات کا اظہار مستشقین کی ایک پرانی عادت ہے اور وہ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں آج سے پندرہ بیس سال پہلے اسرائیل میں تلبیب میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں سیرت کے ماخذ کو موضوع بنایا گیا تھا سیرت کے ماخذ اور مصادر کی تاریخی حیثیت کیا ہے اس پر بڑے بڑے مستشقی جمع ہوئے اور انہوں نے اس پر ایک سیمینار کیا اور سیمینار کرنے کے بعد یہ ثابت کرنا چاہا جتنے مقالات اس کے شائع ہوئے ہیں اس میں انہوں نے ایک ایک ماخذ اور ایک ایک مصدر کے بارے میں شکو کا اظہار کیا ہے یہ وہ شکوک ہیں جن کا جواب درجن و مرتبہ دیا جا چکا ہے جن کا جواب مسلمان اہل علم کثرت سے دے چکے ہیں اب یہ بات کہ جتنے ماخذ تھے یہ چوتھی صدی ہجری میں لکھے گئے اس کا جواب کم و بیش ستر سال سے دیا جا رہا ہے سب سے پہلے مولانا مناظر احسن گیلانی نے اس کا جواب دیا اور یہ ثابت کیا کہ احادیث کے ذخائر حضور اسلام کے زمانے میں لکھے جانے شروع ہو گئے تھے جن میں سے بعض کی مثالیں میں نے بھی دی تھی پھر صحابہ کرام کے مرتب کیے ہوئے مجموع تابعین تک پہنچے اور تابعین نے ان کو بڑے مجموعوں کی شکل دی لیکن یہ ساری باتیں نظر انداز کر کے وہ اس بات کو دہراتے چلے جا رہے ہیں اب صحابہ اور تابعین کے مجموعے مرتب ہو کے چھپ چکے ہیں حضرت حمام بن المنبع جو حضرت ابو عبرا کے براہ راست شاگرد ہیں ان کا مجموعہ چھپ چکا ہے عبداللہ ابن العاص کا مجموعہ چھپ چکا ہے ڈاکٹر حمد اللہ صاحب نے ایک کتاب میں سات چھوٹے مجموعے جمع کر دیے ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے اس پہ کتاب لکھی ہے میتھڈالوجی ان ارلی حدیث لٹریچر اس میں انہوں نے اڑتالیس صحابہ کرام کے مجموعے اور ڈھائی سو تعبین کے مجموعے بیان کیے ہیں جو حدیث کے لکھے گئے اور ان تمام مجموعوں سے سے پہلے مرتب ہو چکے تھے اور یہ سارا ذخیرہ ان حضرات کے پاس تھا واقعی کی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ غزوہ عہد کے بارے میں تمام روایات الگ الگ ہمیں پڑھائیں تو وہ بیس جلدوں پر مشتمل مجموعہ لے کے آئے کہ آئیے پڑھاتا ہوں حضرت ابو حریرہ کے بارے میں یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب خلیفہ وقت نے اس پہ تعمل کیا کہ آپ یادداشت سے یہ کیسے بیان کر رہے ہیں وہ اپنے گھر لے گئے وہ سارے ذخائر دکھائے کہ یہ حضور کے زمانے سے لکھی ہوئی یادداشتیں ہیں میں روزانہ ان کو یاد کرتا ہوں یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین کے پاس تحریری مجموعے تھے وہ اس کو زبانی یاد کیا کرتے تھے روزانہ ورد کی طرح پڑھا کرتے تھے جسے قرآن کی منزل پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھا کرتے تھے اصل میں مستشقین کو اس غیر معمولی محبت اور عقیدت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا جو مسلمانوں کو ذات رسالت علیہ سادت سے رہی ہے اور ہے اس لیے میں مستشقین کے ان حوالہ جات جو میں نے کچھ نقل کیے تھے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں بات لمبی ہو جائے گی لیکن یہ بات کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف مستشقین اس سارے مواد کو غیر تاریخی اور غیر معتبر قرار دے رہے ہیں یہی جو سیمینار جس کے دس مقالات میں نے ذکر کیا پروفیسر صاحب نے مجھے دیے تھے ان میں ان ماخذ کو ایک ایک کر کے مشکوک قرار دیا گیا لیکن اگر انہی ماخذ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو اسلام کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو استعمال کرنے میں کوئی تعمل نہیں تمام مستشقین اس کو استعمال کرتے ہیں یہ یہ بات ضعیف راویوں نے لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں تیرہ سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ شام گئے تھے اور وہاں بسرا جو اس وقت اردن کا ایک شہر ہے وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی اس راہب نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کے آپ کے چچا سے کہا کہ آپ اس بچے کو واپس لے جائیں مجھے خطرہ ہے کہ یہودی اس کو نقصان نہ پہنچائے چنانچہ ابو طالب حضور کو لے کر واپس آ گئے یہ واقعہ مستند محدثین کی نظر میں درست نہیں اور اس کی انٹرنل ایویڈنس اندرونی گواہی اس بات کی موجود ہے کہ واقعہ کمزور اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نے خود تو آگے چلے گئے سفر پر اور حضرت بلال اور حضرت ابو بکر کے ساتھ حضور کو واپس کر دیا حضرت بلال اس وقت تک امیہ ابن خلف کے غلام تھے اور شاید پیدا بھی نہ ہوئے ہوں اس لیے کہ جب حضور تیرہ سال کے تھے تو حضرت بلال شاید پیدا بھی نہ ہوئے ہوں گے حضرت بلال عمر میں حضور سے بہت کم تھے حضرت ابکر صدیق حضور سے دو سال چھوٹے تھے جب حضور تیرہ سال کے تھے وہ گیارہ سال کے ہوں گے تو تیرہ سال کے بچے کو گیارہ سال کے بچے کے ساتھ واپس کر دیا بسرا سے اونٹ پہ سوار کر کے بھیج دیا کہ ریگستان میں سے تنہا اس کو لے جاؤ یہ اس طرح کے انٹرنل ایویڈنس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعہ درست نہیں اور محدثین اس کو کمزور قرار دیتے چلے آ رہے ہیں محدثین کی نظر میں یہ مستند نہیں ہے لیکن جن ماخذ کو وہ غیر مستند قرار دیتے ہیں ان ماخذ کی یہ بات انہوں نے پکڑ لی اور پھر کہ جی وہ راہب جو تھا اس نے یہ ساری مذہبی معلومات حضور کو دی تھی حضور نے تیرہ سال کی عمر سے چالیس سال کی عمر تک اس کو چھپائے رکھا شاید دلی دل میں سوچتے رہے ہوں گے کہ اس کو کیسے بنانا ہے اس کو مرتب کرتے رہے اور چالیس سال کی عمر کے بعد یک بیک دریا جو تھا کھل گیا علوم و فنون کا اور وہ ساری رہنمائی اور علوم و فنون آپ نے بیان کرنے شروع کر دیے بالفرض اگر ایسا ہو تو یہ خود ایک معجزہ ہے کہ ایک تیرہ سال کا بچہ ایک گھنٹے کی ملاقات میں اتنے علوم و فنون سیکھ لے کہ بعد میں قرآن اور حدیث اور ان تمام ماخذ کی شکل میں جن پر آج تک غور و خوض ہو رہا ہے اگر ایسا ہوا بھی ہو تو یہ بھی معجزے سے کم نہیں ہے لیکن یہ اندازہ کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ مستشقین اس کو معتبر یا غیر معتبر قرار دینے سے دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ ان کا مقصد اسلامی مصادر اور ماخذ کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرنا ہے ایک اور مشغلہ کچھ دنوں سے مستشقین نے اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کہ our task should be to unearth the unorthodox sources ان سے مراد کیا ہے یعنی وہ قصے کہانیاں یا غیر مستند واقعات جو مسلمان غیر مستند سمجھتے چلے آئے ہیں ان واقعات سے سیرت کو بیان کیا جائے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو قابل قبول نہیں ہے ان تمام دلائل کے باوجود جو مسلمان دے رہے ہیں لیکن ابو الفرج اس بہانی کی کتاب جو گویوں کی تاریخ اور قصوں پر ہے ابو الفرج اس بہانی ایک ادیب تھا اس نے کتاب لکھی تھی عرب کے گویوں پر کتاب الغانی بہت سارے قصے کہانیاں ہیں جیسے گویوں کے قصوں میں جس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں بعض جزوی اشارات مختلف واقعات کے بھی ملتے ہیں اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ سیرت کے اصل ماخذ یہ ہیں اور یہاں سے سیرت بیان ہونی چاہیے اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ یہ کس نے لکھی کس یادداشت کی بنیاد پر لکھی اس کے ماخذ کیا تھے آج تک میں نے کوئی تحریر کتاب الغانی کے غیر مستند ہونے کے بارے میں نہیں دیکھی صحیح بخاری کے غیر مستند ہونے کے بارے میں کتابیں ہیں قرآن پاک کے غیر مستند ہونے کے بارے میں ہیں جس کو پہلے دن سے لاکھوں آدمی یاد کرتے چلے آ رہے ہیں جو اس طرح یاد ہے کہ اگر قرآن پاک کے نسخے کسی دور میں بھی ختم ہو گئے ہوتے تو قرآن پاک کو یاد سے بیان کرنے والے ہزاروں آدمی موجود ہوتے یہودیوں نے تو ایک بزرگ کو اللہ کا بیٹا اس بنیاد پہ مان لیا کہ انہوں نے تورات زبانی یادداشت سے لکھوا دی تھی اگر یہ اللہ کا بیٹا ہونے کے لیے کافی ہے تو مسلمانوں کو کیا کہنا چاہیے میں نہیں جانتا یہ ساری چیزیں ہیں جن کا بیسویں صدی کے آغاز بلکہ انیسویں صدی کے اواخر سے جواب دیا جا رہا ہے سید امیر علی اور سید احمد خان کے زمانے سے لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں لیکن آج تک کسی مستشق نے اس کا نوٹس نہیں لیا آپ بڑی سے مستشقین کی کتابیں دیکھ لیں ان کے ماخذ میں آپ کو ڈاکٹر احمد اللہ نظر نہیں آئیں گے سید امیر علی نظر نہیں آئیں گے ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نظر نہیں آئیں گے مولانا مناظر حسن گیلانی نظر نہیں آئیں گے سید سلمان ندوی نظر نہیں آئیں گے وہ ہمیں آبجیکٹیوٹی کی تعلیم دیتے ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم آبجیکٹیو اور معروضی انداز میں چیزوں کو دیکھیں یہ عجیب آبجیکٹیوٹی ہے کہ جن کے بارے میں آپ منفی باتیں کہہ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کے جواب میں انہوں نے دلائل سے آپ کی بات کو کمزور ثابت کیا ہے اس کا کوئی نوٹس آج تک نہیں کس نے نہیں لیا مارگولیت کی غلطیاں لغوی اور صرفی نہوی علامہ سلمان ندوی نے ثابت کی اسلامی ٹیکسٹ کو اس نے غلط سمجھا جان بوجھ کر سمجھا یا کم فہمی سے سمجھا یہ الگ معاملہ ہے لیکن آج تک کسی مستشق نے یہ نوٹس نہیں لیا کہ سید سلمان ندوی نے سیرت پر کیا کہا تھا یا ڈاکٹر اللہ نے یا کسی اور اسلامی مصنف نے ان کی کس غلط فہمی کا کیا جواب دیا ہے یہ لوگ ہیں جو ہمیں آبجیکٹیوٹی سکھاتے ہیں اور ہمارے بہت سے لوگ آبجیکٹیوٹی کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ جب تک مغربی مصنفین کی بات کو سن آنکھوں پر نہ رکھا جائے آپ آبجیکٹیوٹی کا تقاضا پورا نہیں کر سکتے ان کی آبجیکٹیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تردید میں لکھی ہوئی کسی بات کا آج تک نوٹس نہیں لیا پچھلے سو برس میں جو لکھا گیا ہے آج تک کسی مغربی آدمی نے اس کا نوٹس نہیں لیا لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ مستشقین کا رویہ تھوڑا سا بدلا ہے اس ایک سو سال کے مطالعے کے بعد نئی کتابیں آنے کے بعد مسلمانوں کے جواب دیے جانے کے بعد ان کے منفی بیانات میں کافی کمی آئی ہے بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا ان میں سے بعض لوگوں نے اسلام کے بارے میں خاصی ہمدردانہ تحریریں لکھی اور اسلام کے نقطہ نظر کو زیادہ بہتر انداز میں بیان کیا ایسی مثالیں موجود ہیں یہ وہ پس منظر ہے جس میں بیسویں صدی میں کام کا آغاز ہوا کل میں نے دبستان سر سید کا ذکر کیا تھا دبستان سر سید سے مراد میری یہ تھی کہ سیرت النبی پر مغربی مستشقین کے اعتراضات کے پس منظر میں مغربی طرز استدلال اور اسلوب تحقیق سے کام لے کر اسلام کے موقف کو مؤثر انداز میں بیان کیا جائے اس کے سب سے بڑے نمائندہ تو خود سر سید ہی تھے لیکن وہ اپنا کام مکمل نہیں کر پائے چار جلدوں کے بجائے ایک ہی جلد لکھ پائے اور جو چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ان میں سے بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں اہل علم نے تعمل کا اظہار کیا ان کے بہت سے نتائج سے خود مسلمان اہل علم نے اتفاق نہیں کیا اس لیے ان کے کام کا اثر بڑا محدود رہا لیکن سر سید کے حلقے کے دو قابل ذکر حضرات نے اس موضوع پر کام کیا اور زیادہ مؤثر کام کیا جن میں سے ایک تھے پروفیسر سید نواب علی پروفیسر سید نواب علی علی گڑھ میں استاد تھے ایک زمانے میں ابتدائی اپنی زندگی ان کی علی گڑھ میں گزری تھی اس کے بعد انہوں نے مغربی مستشقین اور ان سب کے کاموں کا جائزہ لے کر سیرت پر ایک بڑی جامع کتاب تیار کی تھی سیرت رسول اللہ وہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے قدیم آسمانی کتابوں اور مذاہب بھی ان کی دلچسپی کا موضوع تھا مستشقین کا انہوں نے اچھا مطالعہ کیا تھا اور انہوں نے سیرت پر جو کام کیا سیرت رسول اللہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے چھوٹی چھوٹی ایک دو کتابیں اور لکھی ان کی کتابیں بڑی مقبول ہوئیں لیکن چونکہ ان کا تعلق جنوبی ہندوستان سے تھا اس لیے شمالی ہندوستان اور پنجاب اور موجودہ پاکستان میں ان کی کتابیں زیادہ مقبول نہیں لیکن یہ ایک پہلی کامیاب اور مکمل کوشش تھی جو سیرت کے سارے موضوعات پر محیط تھی اور سیرت پر جامع کتابیں تین انہوں نے ایک بچوں کے لیے ایک نوجوانوں کے لیے اور ایک بڑے قارئین کے لیے تیار کی سید نواب علی کے بعد جس شخصیت کو بھرپور کام کرنے کا موقع ملا وہ شمال ہندوستان کے بزرگ تھے مولانا قاضی محمد سلیمان منصور پوری قاضی محمد سلیمان منصور پوری عربی فارسی کے عالم بھی تھے اور انگریزی قانون کے ماہر بھی تھے انگریزی عدلیہ سے وابستہ تھے انگریزی عدلیہ سے ان کا تعلق تھا انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا اور مستشقین کی غلط فہمیوں سے ان کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے تین کتابیں لکھنے کا پروگرام بنایا ایک مختصر کتاب ایک متوسط کتاب اور ایک بہت مفصل اور جامع کتاب مختصر کتاب انہوں نے لکھ دی جو مہر نبوت کے نام سے مشہور ہوئی متوسط کتاب انہوں نے تین جلدوں میں لکھی رحمت اللہ عالمین کے نام سے جو غالباً اٹھارہ سو انیس سو صفحات پر مشتمل اتنی زخیم کتاب ہے تینوں جلدیں ملا کر بڑی زخامت ہو جاتی ہے دو جلدیں انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی تیسری جلد ان کی وفات کے بعد شائع یہ کتاب اپنی نوعیت کی بڑی منفرد کتاب ہے اس میں انہوں نے بہت سی ایسی تفصیلات بھی بیان کی ہیں جو پہلے عام طور پہ سیرت نگار بیان نہیں کرتے تھے انہوں نے ان تمام اعتراضات کا یہ کہے بغیر کہ مستشقین یہ اعتراض کرتے ہیں ان کو پہلے سے نوٹس لے کر اس کا جواب دینے کی کوشش کی ایک مقدمہ لکھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد تک کی پوری تفصیل بیان کی ہے اور گویا پس منظر میں ولیم میور کا یہ اعتراض ہے کہ عربوں کا تعلق خاندان بنی اسماعیل سے نہیں تھا اس کی تردید خود بخود ہو گئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا جو مقام و مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا اور قریش میں تھا اس کو بیان کیا جس سے مارگولیت کی اس اعتراض کی کا جواب دینا مقصود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کوئی نچلا خاندان یا چھوٹا خاندان تھا نعوذ باللہ اسی طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو شریعت کو حضور اسات اسلام کی نبوت کے ثبوت میں پیش کیا جو کام سعید امیر علی نے کیا تھا کہ سیرت صاحب سیرت اور پیغام سیرت ان دونوں کو ایک دوسرے کا تکملہ قرار دیا اسی طرح سے قاضی سلمان منصور پوری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی تعلیم کے خصائص آپ کی تعلیم کی جامعیت اور کاملیت ان دونوں چیزوں کو حضور اصلاح السلام کی نبوت کے ثبوت میں پیش کیا پھر جو بقیہ سیرت کے واقعات ہیں اس کو انہوں نے پہلی جلد میں بیان کیا خصائص دین محمدی بھی انہوں نے تلاش جسو سے جمع کیے جلد دوم میں انہوں نے حضور کے غزوات آپ کی ازواج آپ کی امہات غزوات و سرایا بقیہ تفصیلات یہ بڑی محنت سے جمع کی اور خاص طور پر غزوات کے بارے میں جس انداز سے انہوں نے تحقیق کی ہے بڑے خاصے کی چیز ہے قدیم مصنفین میں اتنا تفصیل سے اور اتنی باریک بینی سے غور کرنے کا کسی کو اتفاق نہیں ہوا ایک ایک غزوے کے بارے میں جزوی تفصیلات جمع کی غزبوں میں کتنے مسلمان صحابہ شہید ہوئے وہ فگرز پہلی مرتبہ انہوں نے جمع کی کفار مکہ کفار عرب کتنے مارے گئے وہ تفصیل ایک ایک واقعے کو چھان بین کر کے انہوں نے جمع کی اس طرح سے انہوں نے دلائل اور آداد و شمار کی بنیاد پر غزوات کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کی تردید کی آداد و شمار سامنے آئیں گے تو بہت سی غلط فہمیاں خود ہی دور ہو جائیں گی ایک عجیب و غریب چیز انہوں نے لکھی یعنی جو پہلے کسی کے ذہن میں نہیں آئی تھی انہوں نے حضور السود السلام کی زندگی کے دن جوڑے انہوں نے کہا کہ حضور السلام کی پوری دنیا میں بائیس ہزار تین سو تیس دن چھ گھنٹے قیام فرمایا بائیس ہزار تین سو تیس دن اور چھ گھنٹے حضور نے دنیا میں قیام فرمایا ان میں سے اٹھارہ سو چھپن دن آپ نے تبلیغ اور رسالت کا فریضہ انجام دیا اب حضور کی زندگی کے ایک ایک گھنٹے ایک ایک منٹ کو انہوں نے جوڑ لیا یہ کسی اور کے ذہن میں نہیں تھا پھر انہوں نے فضیلت انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت اللہ عالمینی اس پر بڑی روشنی ڈالی اور حضور کے پورے پیغام اور سیرت کو رحمت اللہ عالمینی کے وس کی روشنی میں دیکھا اور دکھایا تیسری جلد جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی وہ تین موضوعات پر ہے ایک خصائص النبی حضور کے امتیازی اوصاف جو ان کو بقیہ انبیاء سے ممیز کرتے ہیں وہ کیا ہے قرآن پاک کے خصائص جو آپ کا سب سے بڑا بڑا معاوضہ ہے وہ کیا ہے اس میں انہوں نے اعجاز قرآن کو نئے پہلوؤں سے نئے انداز سے دیکھا ہے جو پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا پھر اسلام کے خصائص جو حضور کی تعلیم ہے وہ کیا ہے اور کس طرح اسلام کے خصائص حضور کی نبوت کی دلیل ہے یہ تین جلدیں قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھی تحقیق تجزیہ اور عشق رسول ان تینوں چیزوں کا جو امتزاج قاضی صاحب کے یہاں ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملتا تحقیق کا بھی حق ادا کر دیا ایک ایک واقعے کو گنا اور تولا ہے ایک ایک روایت کو پرکھا ہے تجزیہ جس طرح سے کیا ہے وہ ان کی اپنی مثال ہے اور عشق رسول کے بغیر تو یہ سارا کام ہو نہیں سکتا واقعات کو مستند ترین انداز میں بیان کرنے کا جو التظام انہوں نے کیا تھا اس میں کوئی کمی نہیں کی کوئی واقعہ کسی غیر مستند کتاب سے نہیں لیا تمام واقعات مستند ترین کتابوں سے حدیثی کتابوں سے قرآن پاک سے لیے یہی وجہ ہے کہ جب یہ کتاب لکھی گئی تو بہت مقبول ہوئی اس وقت اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ موجود ہے عربی ترجمہ ابھی چند سال پہلے شائع ہوا ہے کئی یونیورسٹیوں کے نصاب میں داخل ہے بر صغیر میں بڑی مقبولیت اس کو حاصل ہوئی اور یہ نصاب میں داخل رہی قاضی سلیمان منصور پوری کی یہ کتاب اپنی اہمیت کے باوجود ایک دوسری کتاب کی چمک دمک کے سامنے مان پڑ گئی یقیناً یہ آسمان تحقیق کا ستارہ تھا بڑا چمکتا ہوا ستارہ تھا لیکن جب آفتاب تحقیق سامنے آیا تو یہ اس کی چمک مان پڑ گئی وہ علامہ شبلی نعمانی اور سعید سلمان ندوی کی سیرت النبی ہے علامہ سید سلمان ندوی بنیادی طور پر مورخ اور متکلم تھے ان کی جتنی کتابیں ہیں وہ تاریخ اور علم کلام پر ہیں حتیٰ کہ جو تاریخ بھی لکھی ہے اس کو بھی انہوں نے علم کلام بنا دیا ہے ان کی تاریخ بھی کلامی تاریخ ہے تاریخ لکھنے کا مقصد منکرین اسلام کی تردید غلط فہمیوں کا جواب اور مسلمانوں کے اندر ایک اعتماد پیدا کرنا یہ تاریخ لکھنے سے بھی ان کا مقصد تھا ان کو جب پہلی مرتبہ مستشقین کے ان خیالات کا اندازہ ہوا تو ان کے دل میں خیال ہوا کہ اس کا ایک مفصل جواب لکھا جائے شروع میں ان کا خیال تھا کہ اب میں سب کام چھوڑ کر اس کام کو کروں گا چنانچہ وہ ہر طرف سے بے فکر ہو کر اس کام کے لیے وقف ہو گئے ایک ادارہ انہوں نے قائم کیا اپنا مکان اپنی جائیداد اپنا باغ اپنا کتب خانہ اپنا پیسہ وقف کر دیا اس کام کے لیے اور ایک دائرۃ المعارف نبویہ لکھنے کا منصوبہ بنایا encyclopedia of the prophetic sciences یہ اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں ان کا خیال تھا کہ ابتدا میں چار جلدیں میں لکھوں گا یہ انسائکلوپیڈیا چار جلدوں پر مبنی ہوگا جس میں ہر قسم کے مطالب اور مضامین جو سیرت سے متعلق ہیں وہ بیان ہوں گے خود ان کے اپنے الفاظ میں امہات مسائل پر ریویو قرآن پاک پر ایک نظر غرض سیرت نہ ہو بلکہ ہو یہ یہ وہ چاہتے تھے اور نام بھی المعارف انہی کا تجویز کیا ہوا تھا ان کے ذہن میں تھا کہ مستشقین کے سارے کام کا جائزہ لیا جائے ان کا علمی اور مدلل جواب دیا جائے اور مقدمے میں جو بڑا عالمانہ اور فاضلانہ مقدمہ ہے سیرت کی کتابوں میں کم کتابوں کے مقدمے اتنے غیر معمولی عالمانہ ہیں اس میں انہوں نے اس کا ارادہ بھی کیا اس کا اظہار بھی کیا ہے استشراق کی تاریخ کا بھی جائزہ لیا ہے استشراق کے محرکات کا بھی ذکر کیا ہے اور اس ارادے کا اظہار کیا ہے کہ اس پورے کام کا وہ جائزہ لیں گے پھر وہ بھی سر سید کی طرح سے انگریزی یا کوئی مغربی زبان نہیں جانتے تھے ان کو بھی ضرورت تھی کہ کوئی شخص ان کا معاون ہو اور مغربی کتابوں سے ترجمہ کر کر کے دے چنانچہ انہوں نے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے متعین کیا ان کے اپنے تلامزہ میں کئی لوگ تھے جو انگریزی جاننے والے تھے جس زمانے میں وہ یہ سب کام کر رہے تھے اس زمانے کے خطوط بھی ان کے چھپے میں موجود ہیں ایک جگہ لکھا ہے یورپ کی غلط بیانیوں کا ایک دفتر ان کے ایک ایک حرف کے لیے سینکڑوں ورق الٹنے پڑتے ہیں کمبخت جھوٹ لکھتے ہیں لیکن بے پتہ نہیں لکھتے ہمارے یہاں سیرت نگاروں نے خود بہت سی بے احتیاطیاں کی یہ ایک جگہ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے ایک جگہ لکھا ہے کہ انگریزی کتابوں سے جس قدر جس قدر اقتباسات ہو رہے ہیں ان سے کذب و افطرا کا عجب منظر سامنے آتا ہے پھر اس کی مثالیں انہوں نے دی ہیں مارگولیت جو بہت بڑا آدمی مانا جاتا ہے مستشقین اس کو اپنا امام سمجھتے ہیں اس کے کچھ حوالے انہوں نے دیے ہیں اپنے ایک, جگہ تحریر میں ایک جگہ لکھا ہے کہ عبد المطلب مطلب کے غلام تھے بھتیجے نہیں تھے یہ ایک بہت بڑی بات اس نے کہی ہے اور جو اس کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوزوب اللہ لو برتھ آپ کا تعلق تھا ایک نیچ اور گھٹیا خاندان سے نوزب اللہ تعلق رکھتے تھے اس کی بنیاد یہ کہ ان کا نام چونکہ عبد المطلب تھا اور ان کے چچا کا نام مطلب تھا اس لیے یہ ان کے بھتیجے نہیں تھے بلکہ غلام تھے اور انہوں نے غلام کو اتنی محبت سے پالا کہ وہ ان کے بھتیجے کے طور پہ مشہور ہو گئے اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد باللہ غلام زادے تھے یہ بات مارگولیت نے لکھی ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ کعبہ حضور علیہ السلام سے سو سوا سو سال پہلے بنا تھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی طرف اس کی نسبت غلط ہے یہ اور اس طرح کی چیزیں ایک اور بات اس نے لکھی بڑی عجیب و غریب کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم خدیجہ لات وزاد کی باللہ پوجا کیا کرتی تھی اس سے آپ اندازہ کر لیں وہ جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے وہ الفاظ یہ ہیں کہ ایک شخص یہ بیان کرتا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا پڑوسی حضور کا مکان ابو لہب کے مکان کے برابر میں تھا یہ تو سب کو معلوم ہوگا اور اسی لیے ابو لہب کی بیوی جو تھی حمانت الحطب وہ حضور کے راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتی تھی جب گھر کا کوڑا پھینکتی تھی کے سامنے پھینک دیا کرتی تھی ابو لہب کا کوئی بیٹا یا بھتیجا بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو رسول اللہ خدیجہ بات کر رہے تھے تو ہم نے آواز سنی یہ دونوں تبصرہ کر رہے تھے لات اور عزا پر کہ کیسے لوگ ہیں کہ لات اور عزا کو پوچھتے ہیں پھر حضور نے فرمایا خدا کی قسم میں تو لات اور عزا پر لانت بھیجتا ہوں کوئی اس طرح کے الفاظ آپ نے فرمائے پھر راوی کہتا ہے کہ لات و عزا وہ بت تھے جن کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے یعنی یہ لوگ سمجھا عرب لوگ پوجا کرتے تھے لات و عزا وہ بت تھے جن کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے اس نے یہ سمجھا کہ یہ شاید رسول اللہ صلی اللہ حضرت خدیجہ کی طرف اشارہ ہے حالانکہ وہاں سیغ جمع ہے عربی زبان میں تسنیا کے لیے سیغ تسنیا آتا ہے یہ دو حضرات کی بات ہو رہی ہے اب سوائے اس کے کہ یا تو یہ بہت جہالت ہے یا زبردستی اور دھاندلی ہے اس طرح کی چیزیں جب مولانا شبلی کے سامنے آئیں تو ان کا جذبہ اور ارادہ اسی طرح پختہ ہوتا گیا جیسے سر سید کا ہوا ایک جگہ میں لکھا ہے کہ اگر مر نہ گیا اور ایک آنکھ بھی سلامت رہی آپ کو مان لیں کہ شبلی کو شوگر تھی شدید اور شوگر کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ بھی کٹ گئی تھی ایک آنکھ کی بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی تقریباً جواب دے گئی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر مر نہ گیا اور ایک آنکھ بھی سلامت رہی تو انشاءاللہ دنیا کو ایسی کتاب دے جاؤں گا جس کی توقع کئی سو برس تک نہیں ہو سکتی یہ سب کام وہ کرنا چاہتے تھے لیکن بہت سی کتابیں جو عام دستیاب ہیں ان کے پاس موجود نہیں تھیں البدایہ و کا میں تذکرہ کر چکا ہوں اور رود الانف یہ موجود نہیں تھی مورن شبلی نے یہ کام شروع کیا جلد اول کا تقریباً سارا حصہ مکمل کر لیا جلد دوم کا بیشتر حصہ مکمل کر لیا اس کے بعد ان کا وقت معود آ گیا جب وقت معود آیا اور بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے اپنے تین شاگردوں کو منتخب کیا کہ ان میں سے کسی کو بلا کے یہ سارا کام سپرد کر دیں پوری ذمہ داری سنبھال لیں اور اس کام کو مکمل کریں تین شاگردوں میں سے ایک نے تو جواب ہی نہیں دیا پتہ نہیں ان کو دعوت نامہ تار پہنچا کہ نہیں پہنچا یہ تھے ابوالکلام آزاد کوئی جواب نہیں آیا دوسرے تھے مولانا حمید الدین فراہی جو بعد میں پہنچے جن کو تار یا تو بعد میں ملا یا وہ دیر میں پہنچ پائے تیسرے شاگرد مولانا سئی سلمان ندوی پہنچ گئے اور اس وقت استاد زندہ تھے استاد نے ہاتھ کے اشارے سے اتنا کہا سیرت سیرت سیرت اور یہ کہہ کے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دبایا اور گویا ان سے وعدہ لیا کہ سیرت پہ کام کریں گے سید سلمان ندوی جہاں ملازمت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیا وہیں آ کے بیٹھ گئے اور پھر چالیس سال وہاں بیٹھ کر انہوں نے سیرت النبی کی چھ جلدیں مکمل کر دی اور اس شان سے مکمل کر دی کہ استاد چار جلدوں میں لکھنا چاہتے تھے انہوں نے سات جلدیں لکھ دی شبلی اور سیر سلمان ندوی دونوں جو مقام رکھتے تھے بر صغیر کی تاریخ میں اس کی وجہ سے سیرت النبی کا چرچا پورے ہندوستان میں تھا آنے سے پہلے ہی سیرت النبی کے دیباچے کے پہلے جملے میں ہے جو جلد اول کا دیباچہ ہے اس کا پہلا جملہ ہے سیرت النبی جس کے غلغلے سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گونج رہا ہے اور واقعی گوشہ گوشہ گونج رہا تھا وہ انہوں نے لکھی اور پہلی جلد یقیناً استاد کے انتقال کے بعد شائع ہوئی پھر چار چار پانچ پانچ سال کے وقفے سے چھ جلدیں شائع ہوئیں ساتویں جلد کا ابتدائی مسودہ تھا کہ سید صاحب پاکستان تشریف لے آئے وہ بہت بعد میں شائع ہوا نامکمل ہے لیکن ایک مسودہ موجود ہے شیولی نعمانی کا انداز سیرت لکھنے کا کیا تھا کس طرح سے وہ لکھنا چاہتے تھے وہ شبلی کے پہلے جملے سے اندازہ ہو جاتا ہے جو ان کے فورورڈ کا پہلا جملہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ عالم کائنات کا سب سے بڑا مقدم فرض اور سب سے زیادہ مقدس خدمت یہ ہے کہ نفوس انسانی کے اخلاق و تربیت کی اصلاح و تکمیل کی جائے گویا وہ پوری سیرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشاد کی شرح بنانا چاہتے تھے کہ میں مکارم میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا پھر انہوں نے لکھا کہ پہلے فضائل اخلاق کے اصول قائم کیے جائیں پھر ان کی عملی تعلیم رائج کی جائے عملی تعلیم انہوں نے کہا کہ واض و پند کے ذریعے ہو سکتی ہے تصنیف کتب کے ذریعے ہو سکتی ہے قانون کے ذریعے ہو سکتی ہے لیکن یہ سارے طریقے جزوی طور پر تو اثر انداز ہو سکتے ہیں مکمل طور پر اثر انداز نہیں ہو سکتے مکمل اثر پذیری اور اثر اندازی کے لیے ضروری ہے کہ عملی نمونہ فضائل اخلاق کا پیش کیا جائے جو انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا جب وہ عملی نمونہ سامنے آ گیا اس کی روشنی میں واضح پن بھی ہوا تصنیف کتب بھی ہوئی قوانین بھی آئے گویا یہ تین ذرائع نے پہلے ذریعے کی تکمیل کی اور اس طرح فضائل اخلاق کی تکمیل ہوئی سیرت النبی کے جلد اول میں پہلے دو مقدمے لکھے ہیں پہلا مقدمہ بڑا طویل ہے ایک سو تین صفحات پر مشتمل ہے یہ ادبیات سیرت میں بڑا اونچا مقام رکھتا ہے بہت سے نقادوں نے اس مقدمے کو بے مثال عالمانہ تنقید کا شاہکار مدلل اور گہرے غور و فکر پر مبنی قرار دیا ہے سیرت النبی اس مقدمے کے بعد ظہور قدسی سے شروع ہوتی ہے جو اردو نثر کی ظہور قدسی ہے شبلی کی ظہور قدسی اردو نثر میں ظہور قدسی ہے یہ کتاب بیسویں صدی کیا معنی بلکہ گزشتہ کئی صدیوں کے ادبیات سیرت کی ممتاز ترین کتابوں میں سے جس طرح سر سید ولیم یور کی کتاب دیکھ کر بے چین ہو گئے تھے اسی طرح مولانا شبلی مانگولیت کی کتاب دیکھ کر بے چین ہو گئے اس کتاب سے مغربی تعلیم یافتہ طبقہ متاثر ہو رہا تھا حتیٰ کہ مولانا محمد علی جوہر نے ایک جگہ اس درد مندی کا اظہار کیا ہے یہ کام جو دو انتہائی عالم فاضل انسانوں کی تحقیق اور کاوش کا مشترکہ نتیجہ ہے اپنے ادیبانہ شکو اور زور بیان میں اور بیانیہ جمال میں دلائل کی قوت تحریل و تجزیے کی بلندی روایات کا محدثانہ جائزہ بھی مورخانہ جائزہ بھی اور متکلمانہ جائزہ یہ تینوں اس کتاب کے امتیازی اوصاف شبلی متکلم بھی تھے اور مورخ بھی تھے ان کے شاگرد سید سلمان ندوی علم حدیث کے بھی بہت بڑے امام تھے اس طرح سے یہ کتاب مکمل ہوئی لیکن کمال صرف اللہ کے لیے ہے انسانی کاوش کو کمال نہیں ہو سکتا شبلی کے یہاں بھی کمزوریاں ہیں بہت سے لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے ایک معذرت خواہانہ سا انداز کہیں کہیں شبلی کے یہاں بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی مارکے ہیں ان کے بارے میں مغربی مستشقین لکھا کرتے تھے کہ یہ مال غنیمت کی خاطر کیے گئے شبلی اس اعتراض سے شاید متاثر ہوئے اب شبلی نے اس طرح تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کئی جگہ مسلمانوں کا متفق علیہ نقطہ نظر جس کی قرآن پاک سے بھی تائید ہوتی ہے اس سے ان کا قلم تھوڑا سا ہٹ گیا غزوہ بدر کے بارے میں خاص طور پر غزوہ بدر کے بارے میں شبلی کی تحقیق سے کس نے اتفاق نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے شاگرد علامہ سید سلمان ندوی نے بھی اتفاق نہیں کیا یہ تو وہ بڑا کام تھا جو شبلی اور سید سلمان ندوی کے قلم سے انجام پایا اور آج شاید دنیا کی بیشتر زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے اردو میں یہ اتنی مرتبہ چھپی ہے شاید سینکڑوں مرتبہ چھپی ہو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی مرتبہ چھپی ہے لیکن سید سلمان ندوی قلم سے ایک اور چھوٹی سی کتاب نکلی جو بیسویں صدی کے ادب سیرت میں نہیں بلکہ پورے ادب سیرت میں ایک بڑا منفرد مقام رکھتی ہے فارسی میں کہتے ہیں بقامت کہتر بقیمت بہتر سائز میں بڑی چھوٹی سی لیکن قیمت میں بہت زیادہ یہ ان کی کتاب ہے خطبات مدراس چھوٹی سی کتاب ہے اس میں آٹھ مضامین یا آٹھ خطبے ہیں مدراس میں ایک بزرگ تھے شیخ جمال انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا جس کے تحت بر صغیر کے مشاہیر کو بلا کر سالانہ کچھ اسلامی موضوعات پر لیکچر کرایا کرتے تھے اس میں پہلی مرتبہ جو لیکچر ہوئے وہ علامہ سلمان ندوی کے ہوئے سیرت پر آٹھ لیکچر علامہ اقبال کے جو خطبات ہیں تشکیل جدید الہیات اسلامیہ یہ بھی اسی سیریز کا ایک حصہ ہے اکٹھال کے لیکچرز ہیں چھ یا سات کلچرل سائیڈ آف اسلام وہ بھی اسی سلسلے میں ہوئے علامہ سید سلمان ندوی کے یہ خطبات انیس سو پچیس میں ہوئے اور انہوں نے آٹھ خطبات وہاں پیش کیے جو اپنے موضوع پر انفرادیت کا ایک مقام رکھتے ہیں پہلے خطبے میں انہوں نے کہا ہے اور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ انسانیت اپنی تکمیل کے لیے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کی محتاج ہے پہلے خطبے کا عنوان یہ اور اس کو دلائل سے ثابت کیا بغیر کسی نبی کے حوالے کے انبیاء کی سیرت کے بغیر انسانیت کی تکمیل نہیں ہو سکتی انسانیت کے اخلاق انسان کی روحانیات انسان کی دینی ضروریات انسان کی دنیاوی ضروریات انسان کی فکری ضروریات ان سب کی تکمیل انبیاء کی سیرت سے ہو سکتی پھر آپ نے فرمایا کہ تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ایک دائمی اور عالمگیر نمونہ عمل موجود ہو جب تک عالمگیر اور دائمی نمون عمل موجود نہ ہو وہ سیرت کی تکمیل نہیں کر سکتا اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ دائمی اور عالمگیر نمونہ ہونا چاہیے پھر انہوں نے کہا کہ جو دائمی اور عالمگیر نمونہ ہے وہ وہی ہو سکتا ہے جو تاریخی طور پر ثابت ہو ہسٹوریکلی پروفڈ ہو پھر ہسٹوریکلی پروو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کامل نمونہ بھی ہو زندگی کے ہر گوشے کے لیے نمونہ ہو جامع ہو وہ عملی ہو نظری اور غیر عملی نہ ہو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ساری صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ پر پوری اترتی ہیں حضور کے علاوہ کسی اور شخصیت کا اسوہ شخصیت ان معیارات میں پورا نہیں اترتا پھر انہوں نے پیغام نبوی کو بتایا کہ وہ کیا ہے اور اسلام کی تعلیم کیا کہتی یہ آٹھ خطبات ہیں جو سیرت کے لٹریچر میں مختصر ہونے کے باوجود ایک منفرد اور نمایاں مقام رکھتے ہیں بیسویں صدی کا دوسرا حصہ جو میں نے کیا تھا وہ ڈاکٹر حمید اللہ کا زمانہ ہے جو اس دور کے مجدد علوم سیرت کہے جا سکتے ہیں یہ عجیب اتفاق ہے کہ علم سیرت کا جب آغاز ہوا جو میں نے عرض کیا تھا تو اس کے تین حصے ہو گئے تھے ایک حصہ جو خاص سیرت کے واقعات اور حوادث پر مبنی ایک غزوات کی تحقیق پر مبنی اور ایک اسلام کے بین الاقوامی قانون پر مبنی ڈاکٹر احمد اللہ نے ان تینوں موضوعات پہ لکھا ہے اور ان تینوں موضوعات پر ان کی کتابیں بڑے خاصے کی چیز ہیں وہ بنیادی طور پر انٹرنیشنل لا کے پروفیسر تھے اور یہ عجیب بات ہے وہ حیدرآباد دکن میں تھے انٹرنیشنل لا کے پروفیسر جب حیدرآباد دکن کا فال ہوا تو حیدرآباد دکن کی حکومت نے ہندوستان نے ابھی قبضہ پورا نہیں کیا تھا ہندوستان کی فوجوں نے حملہ شروع کر دیا تھا تو حیدرآباد دکن کی حکومت نے میر لائق علی خان نے جو وہاں کے وزیر اعظم تھے ایک وفد یو این او میں بھیجا تھا یو این او کا ممبر تھا حیدرآباد یو این او میں بھیجا تھا ڈاکٹر اللہ بطور انٹرنیشنل لا کے پروفیسر کے اس کے ممبر تھے اور حیدرآباد کے پاسپورٹ پر ٹریول کر رہے تھے حیدرآباد کے پاسپورٹ پر ٹریول کر کے وہ پیرس پہنچے تھے کہ قبضہ مکمل ہو گیا اور یو این او بھی حزب سابق سو گئی اور دنیا بھی سو گئی اور یہ نام نہاد عالمی برادری بھی سو گئی ڈاکٹر احمد اللہ نے اس وقت سے لے کر انیس سو اڑتالیس سے لے کر اور دو ہزار میں ان کا انتقال ہوا اپنے حیدرآبادی پاسپورٹ کو برقرار رکھا وہ اپنے آپ کو حیدرآباد کا شہری کہا کرتے تھے وہ اپنی شہریت حیدرآباد لکھتے تھے اور فرانس میں بطور پناہ گزین کے مقیم تھے ان کا موقف یہ تھا کہ میرے ملک پر غیر ملکی طاقت نے قبضہ کر لیا ہے میں اپنے ملک نہیں جا سکتا جب تک میرا ملک آزاد ہو اس وقت تک مجھے فرانس میں پناہ گزین کے طور پر رہنے کی اجازت دے دی جائے ہر سال وہ پناہ گزینی کا سرٹیفکیٹ رینیو کراتے تھے اور اسی ٹریول ڈاکومنٹ پہ ٹریول کرتے تھے جس میں ان کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ پناہ گزین کا ایک دستاویز تھی اس پہ شہریت حیدرآباد لکھی ہوئی تھی اور ہر سال اس کی تجدید ہوتی تھی حیدرآباد کے وہ آخری شہری تھے جو دو ہزار میں انتقال کر گئے ان کے علاوہ حیدرآباد والوں نے بھی چھوڑ دیا حیدرآباد کو حیدرآباد کے حکمران نے بھی بھلا دیا وزیر اعظم نے بھی بھلا دیا پاکستان نے بھی بھلا دیا سب نے بھلا دیا ڈاکٹر احمد اللہ نے نہیں بھلایا تو انٹرنیشنل لا کے پروفیسر تھے انٹرنیشنل لا کے پروفیسر کی حیثیت میں ان کی دلچسپی مسلم انٹرنیشنل لا سے ہوئی تو انہوں نے مسلم انٹرنیشنل لا کا مطالعہ شروع کیا جب مسلم انٹرنیشنل لا کا مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ آغاز میں مسلم انٹرنیشنل لا اور علم مغازی دونوں ایک فن تھے تو مغازی سے ان کو دلچسپی ہوئی مغازی سے دلچسپی ہوئی تو سیرت سے دلچسپی ہوئی تو یہ تینوں موضوعات ان کی دلچسپی کے موضوعات رہے انہوں نے جتنا کام کیا وہ یا انٹرنیشنل لا پر تھا مسلم انٹرنیشنل لا پر یا سیرت پر یا مغازی پر انہوں نے سیرت کے بعد ایسے پہلو نمایاں کیے جو پہلے کسی سیرت نگار کے سامنے نہیں تھے اور کسی سیرت نگار نے ان کو یکجا کر کے بیان نہیں کیا تھا یہ دریافت کہ مکہ ایک سٹی اسٹیٹ تھا یہ ڈاکٹر احمد اللہ کی دریافت انہوں نے قدیم ماخذ سے وہ ساری معلومات جمع کی اس پر لکھا انگریزی فرانسیسی جرمن اردو انگریزی عربی سات زبانوں میں لکھتے تھے اور بقیہ زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوتا تھا پہلی مرتبہ انہوں نے سٹی اسٹیٹ ہونے کی بات مکہ مکرمہ کے بارے میں کی پھر انہوں نے پہلی مرتبہ مدینے کی سٹی اسٹیٹ جب آغاز اس اس کا ہوا کے بارے میں پہلی مرتبہ معلومات جمع کی وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے مساق مدینہ پر اس نقطہ نظر سے غور کیا کہ یہ اسلام کی تاریخ کا بلکہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا تحریری دستور انہوں نے اس پر کتاب لکھی دا فرسٹ World انگریزی میں چھوٹی کتاب ہے پہلی مرتبہ انہوں نے لکھی اس کے بعد سیرت کے بعض بنیادی ماخذ انہوں نے ایڈٹ کیے کتاب الردہ الواقدی کی انہوں نے ایڈٹ کی انصاب الاشراف بلازوری کی انہوں نے ایڈٹ کی سیرت ابن اصحاب انہوں نے ایڈٹ کی یہ سیرت کے تین قدیم ترین ماخذ ہیں جو پہلی مرتبہ ان کے ذریعے لوگوں کے سامنے آئے لیکن ان کا اصل کام یہ تھا کہ انہوں نے عہد نبوی کی ڈپلومیسی اور سفارت کاری پر اتنا وقی اور قابل ذکر کام کیا ہے کہ شاید کسی اور نے نہیں کیا نمازی میں پچھلے تیرہ سو سال میں نہ ڈاکٹر صاحب کے معاصرین میں کسی نے نہ بعد میں آنے والوں نے سب سے پہلے انہوں نے مسلم انٹرنیشنل لا پر ایک کتاب لکھی جو ابھی تک انگریزی میں اس موضوع پر بہترین کتاب ہے the Muslim conduct of state اس کے بعد انہوں نے فرانسیسی زبان میں ایک کتاب لکھی جو دو جلدوں میں تھی اور انیس سو تینتیس چونتیس میں پیرس میں چھپی تھی nineteen thirty three thirty four میں جس کا عنوان تھا diplomacy during the days of the prophet and his early caliphs French میں تھی لیکن اس کے انگریزی ترجمہ عنوان کا یہ ہوگا اس کے بعد انہوں نے جرمنی کی بون یونیورسٹی میں ایک دوسرا تھی لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ صدر اسلام کی ڈپلومیسی میں غیر جانبداری کا تصور نیوٹریلٹی کا تصور یہ انہوں نے پہلی مرتبہ لکھا ان سے پہلے کسی نے اس کو الگ تصور کے طور پر بیان نہیں کیا تھا یہ تھیسز ان کا جرمنی میں انیس سو پینتیس میں شائع ہوا جرمن زبان اس کے بعد انہوں نے اس تحقیق کے دوران یہ محسوس کیا کہ بے شمار دستاویزات ہیں جو عہد نبوی کی سفارتکاری اور سیاست سے متعلق ہیں ان کو یکجا کرنا چاہیے چنانچہ انہوں نے ساڑھے چار سو کے قریب یہ دستاویزات وسائق اور معاہدہ جات جمع کیے اور حضور السلام کے سیاسی وسیقہ جات کا سب سے بڑا مجموعہ ہے اس سے بڑا مجموعہ نہ پہلے کوئی تھا نہ ان کے معاصرین میں کسی نے کیا نہ ان کے بعد کسی نے کیا اس کے بعد ان کو خیال ہوا کہ عہد نبوی کے میدان جنگ پر ایک کتاب لکھی چنانچہ انہوں نے جب حجاز کا سفر کیا تو مختلف غزوات کے مقامات کو جا کر دیکھا اور یہ دیکھا کہ جو تفصیلات واقعی نے بیان کی ہیں وہ موجودہ نقشے کے مطابق حد تک پوری اترتی واقعی کے بعد پہلے آدمی ڈاکٹر حمید اللہ ہے جنہوں نے خود جا کر ان مقامات کو دیکھا اور دیکھ کر کئی کئی مہینے وہاں رہ کر ڈاکٹر صاحب نے خود مجھے بتایا کہ میں نے فیتا لے کر ناپ ناپ کے ان جگہوں کا تعین کیا اور اس کے نقشے بنائے سب سے پہلے انہوں نے غزوات کے نقشے بنائے جو آج مختلف کتابوں میں بیان ہوتے ہیں بہت سے مصنفین نے وہ نقشے جوں کے توں شامل کر دیے ہیں یہ اعتراف کیے بغیر کہ یہ ڈاکٹر احمد اللہ کی کتاب سے لیے گئے ہیں ڈاکٹر احمد اللہ کی کتاب پہلی مرتبہ انیس سو چوالیس میں حیدرآباد دکن میں چھپی تھی جس میں انہوں نے نقشے خود ڈیزائن کیے تھے بعد میں بیسوں مصنفین اس کو نقل کرتے آئے ہیں لیکن اصل کام ان کا تھا اس سے غزوہ عہد اور غزوہ بدر کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے قرآن پاک میں غزوہ بدر کے بارے میں آیا ہے از انتم بالعدوت دنیا وہم بالعدوت القسوہ ورقب اسفل منکم تم نچلے گھاٹے پر تھے وہ وہ اونچے گھاٹی پر تھے اور قافلہ تمہارے نیچے سے گزر رہا تھا اب یہ جب تک نقشہ سامنے نہ ہو تو اس کی معنویت سمجھ میں نہیں آ سکتی ڈاکٹر صاحب نے نقشہ بنایا اس نقشے میں یہی لکھا دنیا تم ادھر کے ناکے پر تھے وہ پرلے ناکے پر تھے ورقبو سلم اور کافلا تم سے نیچے سے گزر کے چلا گیا نقشہ ہو تو پوری بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک میں کیا ہے ڈاکٹر حمید اللہ پوری زندگی اپنے اس موضوع پر کام کرتے رہے انہوں نے یہ تمام تحقیقات تقریباً ایک ہزار مقالات میں بیان کی ہیں ان ایک ہزار مقالات کی فہرست انہوں نے اپنی زندگی میں مرتب کرائی تھی وہ میرے پاس موجود ہے لیکن ان ایک ہزار مقالات کے علاوہ ان کی سب سے جامع کتاب فرانسیسی زبان میں ہے دو جلدوں میں ہے جس کا عنوان انگریزی میں ہوگا the prophet of Islam his life and work اس میں جلد اول کا انگریزی ترجمہ ہو گیا ہے اور میں نے سنا ہے کہ اس انگریزی ترجمے سے اردو ترجمہ بھی چھپ گیا ہے میں نے دیکھا نہیں جلد دوم کا بھی انگریزی ترجمہ نہیں ہوا یہ دونوں جلدیں انتہائی ٹھوس اور جامع معلومات پر مبنی ہیں اور سیرت کے ادب میں اتنی معلومات سیرت کے انتظامی ادارتی اور سفارتی سیاسی پہلوؤں کے بارے میں نہیں ملتی انہوں نے ایک ایک چیز سے حتیٰ کہ ڈکشنریز اور لغت کی کتابوں تک کو کنگھالا ہے کہ لغت کی قدیم کتابوں میں کیا لفظ کہاں آیا ہے کوئی کسی گاؤں کا نام ہے جواسا ایک جگہ تھی وہاں ایک میلہ لگا کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خیال ہے کہ شاید حضور اپنی جوانی میں وہاں تشریف لے گئے اب یہ بات کہ حضور جوانی میں واقعی تشریف لے گئے تھے اس کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے جغرافیہ پر جتنی کتابیں تھیں سب دیکھی لغت پر جتنی کتابیں تھیں سب دیکھیں آخر ایک جگہ یہ مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے اب بظاہر اس سے کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا اگر حضور نہ بھی گئے ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ حضور وہاں تشریف لے گئے تھے کہ نہیں وہ سالہ سال لگے رہے اس کام میں اور ایک ایک چیز پہ غور کرتے رہے دیکھتے رہے اس طرح سے انہوں نے سیرت کی ایسی نئی جہتیں دنیا کے سامنے رکھی ہیں جو پہلے سیرت نگاروں نے نہیں رکھی تھی جغرافیہ سیرت بھی وسائق سیرت بھی اداریات سیرت بھی عسکریات سیرت بھی سفارت اور سیاسیات سیرت بھی اور سیرت کے بے شمار انتظامی پہلوؤں کے بارے میں بھی ان کے بہت سے منتشر مضامین ایسے ہیں کہ اگر وہ یکجا ہو جائیں تو کتابی شکل میں وہ سارا نقشہ سامنے آ جائے گا ایک مضمون انہوں نے مجھے خود بھیجا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا غالباً انیس سو چوہتر پچہتر وغیرہ میں ملٹری انٹیلیجنس ڈیورنگ کے زمانے میں جو ملٹری انٹیلیجنس کا نظام تھا اس کی تفصیل انہوں نے بیان کی تھی سیرت پر اتنا قابل ذکر اور وقی کام کیا ہے کہ اس کی فہرست بیان کرنا بھی ممکن نہیں فہرست بیان کرنے میں ایک بڑا تعمل یہ ہے کہ بہت سے محترم اور انتہائی مقبول اور محبوب شخصیتوں نے کام کیا ہے میں اس میں سے دس کا نام لوں گیارہویں اور بارہویں کو چھوڑ دوں تو کسی کو خیال ہوگا کہ جی فلاں کا نام نہیں لیا ان سے اتفاق نہیں کرتے ان کو کم سمجھتے ہیں بارہ کا نام لے لوں تو تیرہویں اور چودہویں کے بارے میں خیال ہوگا جتنے بھی نام لیے جائیں گے وہ نام مکمل رہیں گے ایگزاسٹو نہیں ہوں گے اس لیے صرف نمونے کے طور پر by way of illustration not by way of exhaustive treatment چند کتابوں کے نام میں پیش کرتا ہوں جو بر صغیر میں اور عرب دنیا میں لکھی گئی انڈونیشیا ملیشیا میں کیا کام ہوا اس کو مجھے علم نہیں ترکی میں کیا کام ہوا اس کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں بعض کتابوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ترجمہ ہوئی ہے اور جتنی مشہور کتابوں کا اب تک میں نے نام لیا ہے تقریباً یہ سب ترکی میں ترجمہ ہوئی لیکن ترکی زبان میں اوریجنل کتابیں کیا لکھی گئیں وہ میں نہیں جانتا زیادہ میری واقفیت عربی زبان اردو اور فارسی انگریزی تک محدود تھی ایک اور قابل ذکر کتاب جو اردو میں لکھی گئی اور مصنف اس کو دو جلدوں میں لکھنا چاہتے تھے لیکن ایک ہی جلد لکھ پائے اور جو لکھا وہ بہت قابل ذکر اور انتہائی مستند ہے وہ ایک کتاب ہے اصح السیر اصح السیر یہ مولانا عبد عبدالرعف ابو البرکات دانا پوری ایک بزرگ تھے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی ان کا خیال یہ تھا کہ مستشقین جو اعتراض کرتے ہیں کہ سیرت کے ماخذ غیر مستند ہیں یا غیر معتبر ہیں اس اعتراض سے نمٹنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مستند ترین ماخذ ہے یعنی قرآن پاک اور حدیث ان سے کام لے کر مستشقین کے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے لیکن شاید ان کے ذہن میں یہ بات نہیں رہی کہ مستشقین کا کام اعتراض کرنا ہے اعتراض کے جواب سے انہیں دلچسپی نہیں ہے آپ ایک کا جواب دیں گے وہ دس اعتراض اور کر دیں گے دس کا جواب دیں گے وہ بیس اور کر دیں گے اس میں مولانا عبدالرعف ابو البرکات دانا پوری نے مغازی پر خاص توجہ دی اور اردو میں جتنی کتابیں سیرت پر ہیں عام طور پر ان میں مغازی پر بہت اچھی بحث اس کتاب میں ہے کم کتابوں میں اتنی جامع بحث مغازی پر ہے جتنی مولانا عبدالرعف اب البرکات نے کی ہے پھر مغازی سے جو سبق نکلتے ہیں یعنی فقیات سیرت اس پر بھی بہت اچھا مواد ملتا ہے وہ خود بہت جید عالم تھے مستند شخصیت تھے اس لیے انہوں نے اس میں فقیات پر بھی مستند مواد دیا ہے اور حدیث کی مستند ترین کتابوں سے اور حدیث کی شرحوں سے انہوں نے یہ سارا مواد لیا ہے دوسری جلد جس میں وہ کلامی مسائل سے بحث کرنا چاہتے تھے نبوت اور معجزات اور معراج اس پر جو مستشقین کے اعتراضات ہیں اس کا جواب دینا چاہتے تھے لیکن یہ نہیں دے سکے کتاب نہیں لکھ سکے ایک ہی جلد ہم تک پہنچی اور وہ بہت مستند اور انتہائی معتبر کتاب ہے ایک اور کتاب جو قدیم محدثانہ انداز کی ہے وہ مولانا محمد ادریس کاندلوی کی سیرت المصطفیٰ ہے جو چار زخیم جلدوں میں ہے اور تمام کتب حدیث اور سیرت کا نچوڑ ہے جدید سیرت نگاروں سے جہاں جہاں غلطیاں ہوئیں یا کمزوری سرزد ہوئی اس کا انہوں نے جواب دیا ہے معجزات اور بشارات پر خاص زور دیا ہے لیکن مستشقین سے انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی نوٹس ہی نہیں لیا کہ کس مستشق نے کیا کہا ہے نہ انہوں نے ذکر کیا نہ غالباً ان کو علم تھا ان اعتراضات کا نہ انہوں نے ان کا جواب کیا اسی زمانے میں جب مستشقین یہ ماخذ پر اعتراضات کر رہے تھے تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ قرآن پاک سے جس کے مستند ماخذ ہونے میں مستشقین کو تعمل نہیں ہوگا سیرت کا ایک نقشہ تیار کیا جائے یہ کام بہت سے حضرات نے کیا بر صغیر میں بھی کیا بر صغیر سے باہر بھی کیا بر صغیر میں سب سے پہلے اس کام سے دلچسپی علامہ اقبال کو علامہ اقبال نے اپنے بعض دوست اہل علم کو توجہ دلائی کہ قرآن پاک کی روشنی میں سیرت کا ایک نقشہ تیار کیا جائے ان کے خطوط میں تذکرہ ملتا ہے کئی لوگوں سے انہوں نے کہا لیکن غالباً کسی کو فرصت نہیں ملی ان کے انتقال کے کافی عرصے بعد مولانا عبد الماجد دریابادی نے یہ کام کیا اور وہیں مدراس میں جہاں پہلی بار علامہ سری عثمان ندوی گئے تھے انیس سو ستاون میں سیرت پر کچھ لیکچرز دیے جو پہلی سنجیدہ کوشش تھی قرآن پاک کو سامنے رکھ کر سیرت کے واقعات کو سمجھنے کی مولانا عبد الماجد دریابادی خود بڑے عالم فاضل آدمی تھے قرآن پاک پر ان کی گہری نظر تھی انہوں نے ایک ترجمہ و تفسیر اردو میں لکھی ہے قرآن پاک کی <clears throat> ایک ترجمہ و تفسیر انگریزی میں لکھی ہے انگریزی کے بڑے اچھے فاضل تھے براہ راست مغربی مستشقین کی کتابوں کو جانتے تھے مغربی مصنفین سے مانوس تھے اس لیے انہوں نے ان تمام چیزوں کو پس منظر میں رکھتے ہوئے یہ کتاب تیار کی ہے اردو زبان تو ان پر ختم ہے اردو زبان کے وہ صاحب ادیب ہیں اس میں عالمانہ شان بھی ہے ادیبانہ انداز بھی ہے قرآن پاک پر گہری نظر بھی ہے اور اس اعتبار سے یہ کتاب ایک منفرد کتاب ہے کہ ایک مفسر قرآن ایک مورخ ایک متقلم ایک فلسفی کے قلم سے نکلی ہے اور مستشقین کے اعتراضات کے پس منظر میں ایک نیا نقشہ سیرت کا پیش کرتی ہے مولانا عبد الماجد دریابادی سے کچھ پہلے لیکن ان کے ہم اثر ایک بزرگ جو عرب تھے محمد عزت دروازہ انہوں نے دو کتابیں لکھی جو دونوں قرآن پاک پر مبنی ہیں ایک کتاب کا عنوان ہے عصر النبی پیغمبر کا زمانہ زمانہ پیغمبر اس میں انہوں نے حضور والسلام کے زمانے کی جو نقشہ کسی قرآن نے کی ہے اس سب کو یکجا کیا ہے اس زمانے کے لوگوں کے عقائد لوگوں کے طور طریقے عادات مزاج انداز نفسیات اس ماحول کو انہوں نے ریکنسٹرکٹ کیا ہے قرآن کی روشنی میں جس ماحول میں رسول اللہ صاحب مبوس ہوئے دوسری کتاب انہوں نے سیرت رسول کے عنوان سے لکھی جس میں انہوں نے قرآن پاک سے وہ ساری آیات یکجا کر کے ان کو مرتب کیا ہے اور ان پر تبصرے کیے ہیں ان سے سبق نکالے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آئی اس میں آپ کی شخصیت آپ کے خصائص اور امتیازات مکی عہد مدنی عہد پھر دعوت اسلامی کا فروغ مدینہ کے یہودیوں سے روابط اور تعلق پھر مغازی عیسائیوں سے تعلق پھر منافقین پھر قرآن پاک میں جو احکام نافذ ہوئے شریعت نافذ ہوئی اس سب کی تفصیل انہوں نے قرآن پاک کی روشنی میں دی ہے اور یہ بڑی عالمانہ کتاب ہے ایک اور کتاب جس میں قرآن پاک کی روشنی میں سیرت کو بیان کیا گیا وہ بھی ہمارے بر صغیر یعنی پاکستان کے ایک معاصر بزرگ ہیں کراچی میں رہتے ہیں وکیل ہیں علامہ عبدالعزیز عرفی شیخ طریقت بھی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے طریقے سے ان کا تعلق ہے انہوں نے کتاب لکھی تھی چار جلدوں میں جمال الجمال مصطفیٰ کے نام سے اس جمال مصطفیٰ میں انہوں نے قرآن پاک کی آیتوں کی ترتیب نزولی کے حساب سے سیرت کے واقعات کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی ہے پہلے متعلق آیت بیان کرتے ہیں اس میں جس واقعے کا تذکرہ ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں پھر کتب سیرت وغیرہ کے حوالے سے جہاں جہاں وضاحت کی ضرورت ہے وضاحت وضاحت کرتے تھے اس طرح سے یہ کتاب حدیث اور سیرت اور قرآن تینوں کا یکجا مجموعہ ہے عسکریات سیرت پر جو کام بیسویں صدی میں ہوا ہے میں نے عرض کیا تھا وہ ماضی کے کاموں سے بہت مختلف اور منفرد ہے ماضی میں لوگوں نے یہ تو کیا کہ سیرت پر مواد جمع کر دیا غزوات کی معلومات جمع ہو گئی غزوات کے بارے میں جو جزوی تفصیلات جہاں جہاں ملی وہ جمع کر دی غزوات میں کن صحابہ نے شرکت کی کون سربراہ تھا کون پرچم بردار تھا کون میمنے کا سردار تھا کون میسرا کا سردار تھا یہ ساری چیزیں تو آ گئیں لیکن فنی اعتبار سے اس حکمت عملی کا جائزہ جو حضور نے استعمال فرمائی یا آپ کے صحابہ نے استعمال فرمائی یہ مطالعہ بیسویں صدی میں ہوا ہے اور اس کا آغاز بھی بر صغیر سے ہوا ہمارے پاکستان کے قابل احترام جنرل تھے جنرل محمد اکبر خان انہوں نے سب سے پہلے اس پر توجہ کی اور حدیث دفاع کے نام سے کتاب لکھی حدیث دفاع اردو میں ایک تربیت یافتہ اور تجربہ کار جنرل کے قلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت حربی کا مطالعہ کرنے کی پہلی کوشش ہے یہ کتاب کئی بار چھپی ہے اس کے بعد ایک مشہور شخصیت عراق کے جنرل تھے بریگیڈیئر جنرل محمود شید خطاب انہوں نے اس موضوع پر بہت کام کیا اور سچی بات یہ ہے کہ اس موضوع کا حق ادا کر دیا انہوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھی اور رسول القاعد جس میں انہوں نے حضور کی ماہرانہ قیادت اور حربی صلاحیت حکمت عملی پر روشنی ڈالی ہے فنی اعتبار سے پھر جتنے صحابہ کرام حضور کے تربیت یافتہ تھے انہوں نے جو جو کارنامے کیے ان پر الگ الگ کتابیں لکھی ان کی سب کتابیں ملا کر ایک درجن کے قریب ہوں گی جس میں انہوں نے ایک ایک صحابی کی حربی مہارت کو اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک مکمل نقشہ انہوں نے پیش کر دیا اس کے بعد ایک اور شام کے جنرل تھے مصطفیٰ اللہس جو وہاں کے وزیر دفاع بھی رہے آج سے کوئی بیس سال پہلے وزیر دفاع تھے انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حربیات پر یہ ایک اور ماہر کی طرف سے حضور اسلام کے حضور ہدیہ عقیدت تھا بر صغیر میں ہندوست ہمارے پاکستان میں جس شخصیت نے بہت جامعیت کے ساتھ کام کیا حربیات سیرت پر یا عسکریات سیرت پر اور دس جلدوں میں کتاب لکھی وہ بریگیڈیر گلزار احمد تھے محبوب بریگیڈیئر گلزار احمد مرحوم کی کتاب غزوات نبوی دس جلدوں میں ہے خود بریگیڈیئر گلزار حربی تاریخ کے بڑے ماہر تھے انہوں نے انیس سو پینسٹھ کی جنگ پہ بھی کتاب لکھی اور بھی کئی موضوعات پر کتابیں لکھی آخر میں انہوں نے غزوات نبوی پر ایک قلم اٹھایا اور دس جلدوں میں اس کتاب کو مکمل کر کے اور ہر غزوے کی تفسیر الگ الگ بیان کی ایک اور جنرل تھے پاکستان آرمی کے جنرل آقا ابراہیم علی اکرم جن کی اصل دلچسپی تو حضرت خالد بن ولید سے تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے کمانڈر تھے حضور نے ہی ان کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا سیف سیف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جنرل اکرم کی کتاب کا عنوان ہی ہے سوڈ آف اللہ لیکن ان کے بعض مضامین غزوات نبوی پر بھی تھے اور غزوات نبوی کا بھی مطالعہ انہوں نے کیا تھا اور سیرت کے عسکری پہلو کو سامنے لانے کی کوشش کی تھی جنرل اکبر کی جو حدیث دفاع ہے اس میں انہوں نے حضور وسلم کی حربی حکمت عملی اور طریقہ جنگ اہم غزوات کا تجزیہ ہجرت اور یسرف کی دفاعی پوزیشن اسلام کے اصول جنگ مقامات جنگ نتائج جنگ ان سب چیزوں پر تفصیل سے اظہار خیال کیا اور یہ کتاب کئی بار پاکستان میں شائع ہوئی سیرت پر ایک اور قابل ذکر کتاب جو بیسویں صدی کے نصف آخر کیا بلکہ شاید روب آخر میں لکھی گئی نامکمل رہی وہ مولانا سید ابو العلیٰ مودودی کی کتاب ہے سیرت سرور عالم مولانا نے سیرت پر براہ راست کتاب نہیں لکھی تھی اپنی زندگی میں لیکن سیرت کے مختلف پہلوؤں پر اپنی مختلف تحریروں میں بہت کثرت سے روشنی ڈالی تھی خاص طور پہ تفسیر تفیم القرآن میں جب تفسیر تفیم القرآن مکمل ہو گئی تو ان کے بعض رفقا کا یہ خیال ہوا کہ سیرت پر بھی کام ہونا چاہیے تو انہوں نے ان کی کتابوں سے سارا مواد جمع کر کے دو جلدوں میں مرتب کیا جن میں جلد اول تو ایک تمہید کی حیثیت رکھتی ہے اس کے مضامین بڑے عالمانہ ہیں لیکن وہ سیرت کی تمہید ہے جس میں نبوت مقام نبوت اور آپ کہہ سکتے ہیں کلامیات سیرت ماحولیات سیرت عربوں کے عادات و خسائل یہ مضامین بیان کیے جلد دو میں اس اعتبار سے بڑی قیمتی ہے کہ اس میں مولانا مولوی نے بہت اضافے کیے اور جہاں جہاں خلا محسوس کیا اس کو نئی تحقیق اور نئے مطالعے سے پورا کیا یہ ہجرت ولادت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات ہیں جو سات آٹھ سو صفحے کی ایک زخیم جلد میں آئے ہیں اور سیرت کے مکمل نقشے کو سمجھنے کے لیے اردو میں چند جیت ترین کتابوں میں سے ایک ہے اس کے بعد مورنا کی عمر میں اللہ نے مزید گنجائش نہیں رکھی تھی اس لیے وہ آخری حصہ مکمل نہیں کر سکے جس کے بارے میں نے خود لکھا ہے کہ مدنی دور ایک بہر نا پیدا کنار مولانا کا خیال اس کو ایک جلد میں کرنے کا تھا لیکن غالباً اگر وہ لکھتے تو ایک جلد میں مکمل نہ ہوتا مدنی دور کے لیے کم از کم دو جلدیں درکار ہوتی اس لیے خود مولانا کا اس وقت بھی جو مواد ان کی کتابوں میں بکھرا ہوا ہے تفیم القرآن میں خاص طور پر اور تفیم القرآن کی آخری جلدوں میں وہ مدنی دور کے بارے میں اتنا ہے کہ اس سے ایک جلد اس سائز کی تو بن سکتی ہے لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مولانا محسوس کرتے شاید اس پہ نیا قلم اٹھاتے تو اس میں ایک جلد کفایت نہ کرتی مستشقین کی علم خیانتیں بھی انہوں نے جا بجا بیان کی ہیں اور جہاں جہاں لیکن اس کا مقصد مستشقین کا جواب دینا نہیں ہے بلکہ مولانا چونکہ ایک دینی تحریک کے قائد بھی تھے اور اس دینی تحریک کا مقصد اسلام کا احیاء اور اسلامی حکومت کا قیام بھی تھا اس لیے اس پس منظر میں انہوں نے سیرت کو بیان کیا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ جب اسلام کا احیاء ہو تو کن خطوط پر ہونا چاہیے اور کس انداز سے ہونا چاہیے اس لیے پوری کتاب میں جو ماحول یا اسپرٹ ہے وہ اس تحریک کی ہے جس کے مولانا قائد تھے ایک اور کتاب جو ہمارے یونیورسٹی کے ایک انتہائی فاضل رفیق اور بزرگ ڈاکٹر خالد علی کی لکھی ہوئی ہے وہ انسان کامل ہے جس کے کئی ایڈیشن چائے ہوئے ہیں اور آخری ایڈیشن بڑا زخیم ہے جس کا انداز بڑا عالمانہ تجزیاتی استدلال قوی زبان بڑی رواں ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو الگ الگ حضور السلام بطور شہری حضور بطور تاجر حضور حضور بطور حاکم بطور قاضی بطور فاتح بطور ایک شوہر بطور ایک باپ یہ سارے پہلو الگ الگ لے کے اس طرح بیان کیا ہے کہ بطور تاجر کے حضور کی شخصیت کے نقشہ سامنے آ جائے بطور فاتح کے حضور کی شخصیت سامنے آ جائے یہ پہلو انہوں نے بیان کیے اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو عرب دنیا میں لے کے چلتا ہوں کہ عرب دنیا میں قابل ذکر کام کیا ہوا یقیناً بہت قابل ذکر کام ہوا اور درجنوں سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں لیکن یہ بات میں پھر دہراؤں گا کہ کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے وہ کام بر صغیر میں ہونے والے کام کے برابر نہیں ہے جتنی جدت اور تنوع یہاں کی کتابوں میں ہے اتنی جدت اور تنوع وہاں کم ہے سیرت پر براہ راست تو نہیں لیکن سیرت سے متعلق مضامین اور ماخذ پر مستند ترین کام عرب دنیا میں ہوا ہے سیرت کے تاریخی پس منظر پر اس سے بہتر کام نہیں ہے یہ عراق کے ایک مورخ تھے ڈاکٹر جواد علی جن کی کتاب ہے تاریخ العرب قبل الاسلام اور سات آٹھ زخیم جلدوں میں ہے انسائکلوپیڈیا ہے اسلام سے پہلے عرب میں مذاہب کون کون سے تھے عرب میں طریقہ کون کون سا تھا رواج کیا تھا رسوم کیا تھے تہذیب تمدن ریاستیں حکومتیں قبائل غرض جو چیز بھی اس عربوں سے متعلق تھی اسلام سے پہلے اس کے بارے میں اس سے زیادہ مستند اس سے زیادہ جامع اور اس سے زیادہ فاضلانہ کتاب کوئی نہیں پائی جاتی روئے زمین پہ نہیں پائی جاتی اگر میری رائے پوچھیں تو میں عرض کروں گا کہ اس موضوع پہ دنیا کی بہترین کتاب تاریخ العرب قبل الاسلام ڈاکٹر جواد علی دوسرا کام عرب دنیا میں وہی ہے جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا محمد عزت دروازہ کے عصر النبی ہے جس کو انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حصے کا عنوان ہے فی الاقلیم و سکان جزیر عرب کا جغرافیہ وہاں کے باشندے علاقہ اور باشندے دوسرا ہے فی الحیات الاجتماعیہ وہاں کی اجتماعی زندگی سوشل لائف ثقافت تمدن تہذیب عبادات مذہب ہر چیز کا تذکرہ ہے اور تیسرا ہے فی الحیات العقلیہ ان کی فکری زندگی ایک اور بڑی عالمانہ کتاب جو شاید عرب دنیا کی بہترین کتابوں میں سے ہے اور دور جدید کے ایک انتہائی صف اول کے عالم اور فقی کی آخری کتاب ہے یہ کتاب ہے خاتم النبیین جو تین جلدوں میں ہے اور شیخ محمد ابو زہرا کی آخری تصنیف ہے شیخ محمد ابو زہرا مصر کے رہنے والے تھے بہت بڑے فقی تھے بیسویں صدی میں مصر کے چار پانچ صفحہ اول کے فقہ میں سے ایک تھے فقہ پر ان کی کتابیں انتہائی امتیازی مقام رکھتی ہیں فقہ کے علاوہ بھی ان کی اور کتابیں مختلف موضوعات پر ہیں انہوں نے آخری کتاب خاتم النبیین کے نام سے تین جلدوں میں لکھی سن انیس سو بہتر میں شائع ہوئی تھی چوہتر میں ان کا انتقال ہوا انتقال سے دو سال پہلے شائع ہوئی تھی اس میں چونکہ وہ خود فقی تھے اس لیے فقیات سیرت پر بہت زور ہے اور فقی احکام جتنے سیرت سے نکلتے ہیں یا سیرت کے سیاق و سباق میں ریلیونٹ ہیں وہ انہوں نے بہت کثرت سے بیان کیے عرب دنیا میں ایک اور قابل ذکر کام جو سیرت پر ہوا جس کی وجہ سے تین بڑی کتابیں وجود میں آئیں وہ انیس سو چھہتر میں آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک بین الاقوامی سیرت کانفرنس ہوئی تھی اور پہلی مرتبہ حکومت پاکستان کے انتظام میں اتنے بڑے پیمانے پر سیرت کانفرنس ہوئی تھی اس سیرت کانفرنس میں رابطے عالم اسلامی کے اس وقت کے سیکرٹری جنرل بھی آئے تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگلے سال سیرت پر تین بہترین کتابوں پر انعامات رابطے کی طرف سے دیے جائیں گے اور بہت بڑا انعام تھا جس کی رقم مجھے یاد نہیں کتنی تھی لیکن بہت بڑی رقم تھی پچاس ہزار ریال یا اس کے لگ بھگ اور اس کے لیے انہوں نے دنیا اسلام کی پانچ بڑی شخصیتوں کی ایک کمیٹی بنائی جس میں بر صغیر کے دو صفحہ اول کے لوگ شامل تھے مولانا مودودی اور مولانا ابو الحسن علی ندوی شیخ الازہر ڈاکٹر عبدالحلیم محمود اور سعودی عرب کے مفتی اعظم اور شیخ بن باز ان پانچ آدمی پر مشتمل کمیٹی میں اس کا انتخاب کرنا تھا اتفاق سے تینوں کتابیں جو منتخب ہوئی وہ بر صغیر کے لوگوں کی تھی پوری عرب دنیا سے کتابیں آئیں سب جگہ سے مغربی دنیا سے بھی کتابیں آئیں لیکن تین کتابیں جو اس پانچ رکنی کمیٹی نے منتخب کی جن میں تین عرب اور دو غیر عرب لوگ تھے انہوں نے بر صغیر کی تین کتابوں کو بیسٹ قرار دیا صفحہ اول کی کتاب الرحیق المختوم ہے جس کے بارے میں ایک دوست نے پوچھا تھا الرحیق المختوم عربی میں لکھی گئی تھی ہندوستان کے ایک بزرگ ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری انہوں نے لکھی دوسرا انعام ایک doctor Majid Ali Khan Aligarh Muslim University کے تھے انہوں نے ایک کتاب انگریزی میں لکھی تھی اور تیسرا انعام پنجاب یونیورسٹی کے ڈاکٹر نصیر احمد ناصر تھے ان کی کتاب کو ملا تھا اس کے بعد وزارت مذہب مور نے بھی پاکستان کی انعامات کا سلسلہ شروع کیا اور ہر سال انعامات دیے جاتے ہیں مضامین پر بھی کتابوں پر بھی اس کی وجہ سے بہت سی نئی کتابیں لکھی گئیں جس کے لیے ہمیں وزارت مذہبی امور کا شکر گزار ہونا چاہیے سیرت نگاری میں ایک نیا اسلوب جو بیسویں صدی میں پیدا ہوا وہ سیرت کا ادیبانہ اسلوب تھا ادیبانہ اسلوب کے بارے میں کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر پہلی صدی میں کوئی اس اسلوب پر کتاب لکھتا تو شاید محدثین اس کو جان سے مار ڈالتے اس لیے کہ ادیبانہ اسلوب سے مراد یہ کہ سیرت کے پس منظر میں کوئی افسانہ یا سیرت کے واقعات کو کسی ڈرامے کی شکل میں یا ادیبانہ رنگ میں بیان کیا جائے یہ چیز تو بالکل اسلامی نقطہ نظر سے محدثین کے لیے ناقابل تصور تھی کہ سیرت کے پس منظر میں واقعات سوچ کر یا کہانیاں بیان کی جائیں لیکن یہ انداز شروع ہوا اگرچہ پرانے زمانے میں بھی جو فتوحات پر کتابیں لکھی گئیں ان کو ادبیات کا نمونہ ہم کہہ سکتے ہیں اس ایک اعتبار سے ابن اشام اور ابن اسحاق کی کتاب میں چونکہ ادب کا بہت ذکر ہے قصائد کا ذکر ہے اس کو بھی سیرت کا ادبی نمونہ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن جو میری مراد اس وقت ادیبانہ انداز سے وہ اور ہے ادیبانہ انداز سے سیرت کی جو کتابیں لکھی گئیں اردو میں مثلا میں دو کا ذکر کروں گا ایک کتاب لکھی گئی آفتاب نبوت یہ ایک مشہور ادیب تھے سید ایوب احمد شاہ جہاں پوری انہوں نے بظاہر یہ کتاب سیرت پر ہے لیکن اس کا انداز ایک ادیبانہ اور کسی حد تک افسانوی رنگ لیے ہوئے ایک دوسری کتاب جو خواتین کے لیے لکھی وہ مولانا راشد الخیری ایک مشہور مصنف تھے انہوں نے آمنا کا لال کے نام سے کتاب لکھی جو بر صغیر میں بہت مقبول تھی آمنا کا لال خواتین اور بچوں کے لیے ہے انداز اس کا میلاد ناموں کا سا تھا لیکن زبان غیر معمولی تھی اس انداز کو بعد میں اور لوگوں نے بھی اپنایا ہمارے یہاں بر صغیر میں ملا واحدی بڑے مشہور ادیب تھے ان کی کتاب دو جلدوں میں آئی سرور کائنات در یتیم مولانا ماہ القادری نے ایک افسانوی انداز میں کتاب لکھی معراج انسانیت پرویز صاحب نے لکھی اس کو بھی ادبیات کا نمونہ کہہ سکتے ہیں عرب دنیا میں اعلیٰ حامش سیرہ یہ تاہا حسین نے لکھی جو ایک خالص افسانہ یا ناول کے انداز میں ہے ہے سیرت پر نسیم حجازی کے کئی ناول سیرت اور خلافت راشدہ کے پس منظر میں ہیں زمانہ اور ماحول وہ ہے لیکن انداز افسانے یا ناول کا ہے لیکن اس موضوع پر سب سے دلچسپ اور البیلی کتاب جو ہے وہ بر صغیر کے ایک بزرگ کی ہے مولانا مناظر احسن گیلانی مولانا مناظر حسن گیلانی نے ایک کتاب چھوٹی سی لکھی تھی نبی الخاتم اس میں واقعات میں نہ کوئی ترتیب ہے نہ اس میں کوئی لاجک ہے بظاہر لیکن لکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے والا دل کی دنیا میں آباد ہے اور ایک عجیب انداز سے وہ لکھ رہا ہے اذان ہو گئی اس کا اس کا ایک جملہ میں سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک مرتبہ فرش پہ سونے کا ذکر ہے لکھتے ہیں وہ فرش خاک پر سویا کیا کہنے سونے کے کہ خاک کو سونا کر دیا